فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ان انبیاء کرام کے اجمالی تذکرے کے بعد اب تفصیلی تذکرہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیوں اور ان کا اجمالی تذکرہ کیوں ایک تو اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ابھی دنیا میں موجود تھے ان کو دعوت دینا بھی مقصود ہے اور وہ بگڑ بھی چکے ہیں دوسرے اس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے حالات ایمان والوں کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت کر رہے ہیں اور فرعون کے حالات مکہ کے فرعونوں کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت کرتے تھے دو باتیں ہوئی تیسری بات اور یہ اہم بات ہے وہ کیا اب تک صرف اتنا تذکرہ تھا کہ انبیاء کرام آئے انہوں نے دعوت دی کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا جو مانے ان کا بیڑا پار ہوا جنہوں نے نہیں مانا ان کو ہلاک و برباد کر دیا وہ ملیا میٹ ہو گئے دنیا سے مٹا دیے گئے لیکن جو ماننے والے تھے ان میں بگاڑ کن کن راہوں سے آیا کس کس طریقے سے بگڑے یہ ابھی تذکرہ نہیں آیا اب تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ جو ماننے والے تھے جو انبیاء پر ایمان لائے تھے ان میں بگاڑ کن کن راہوں سے آتا رہا تھا جن راہوں سے بگاڑ قوم بنی اسرائیل کے اندر آیا یہ دیکھ لو اسی طریقے سے انسان بگڑتے رہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ پھر بھیجا ہم نے ان سب کے بعد حضرت علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر الا فرعون فرعون کی جانب بلائی اور فرعون کے سرداروں کی جانب بھی فظلموا بها تو انہوں نے ان آیتوں کے ساتھ ظلم کیا انکار کیا نہیں مانا اللہ کی نشانیوں کو فنزر تو دیکھیے کئی فقان عاقبت المفسدین کیسا انجام تھا فساد کرنے والوں کا بگاڑ پھیلانے والوں کا سب کے سب ملیہ میٹ کر دیے گئے سب کا بیڑا غرق کر دیا گیا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو قرآن کریم کبھی ان کی پیدائش سے تذکرہ سناتا ہے اور کبھی وہاں سے شروع کر دیتا ہے جب وہ مدین سے واپس لوٹ رہے ہیں اور تور پر جا رہے ہیں آگ لینے کے لیے وہاں سے پیمبری ملتی ہے اور کبھی وہاں سے شروع کرتا ہے جب وہ سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں اس موقع پر یہیں سے شروع کیا گیا وقال موسیٰ یا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او فرعون انی رسول من رب العالمین میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں حقیق علی علی اللہ اقول اللہ حقیق لی جدیر لی حقیق یہ آدھا لفظ ہے اس کا پیچھے یا آگے کچھ چھپا ہوا ہے اور کیا لفظ ہو سکتا ہے وہ لی حقیق جدیر ولازم میرے لیے یہی بات ضروری ہے مجھ پر فرض ہے اللہ اقول علی اللہ یہ کہ میں نہ کہوں اللہ کے اوپر الا الحق سوائے حق کے مجھ پر فرض ہے مجھ پر ضروری ہے میرے ذمے ہے یہ بات کہ میں اللہ کے اوپر حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں اور میں حق بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا پیمبر ہوں نہ حق بات کیا تھی کہ پروردگار نے پیمبر نہ بنائے ہوتے اور پھر بھی فرماتے کہ میں پیغمبر ہوں پر جیت دو کم بھی بہینا تم میں رب یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس جی بینا ایک نشانی میں رب تمہارے رب کی طرف سے فارسل ہر فلم آئیے بنی اسرائیل تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بعض حضرات کو اس سے دھوکہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت نہیں دی دین کی بلکہ صرف بنی اسرائیل کو آزادی کا مطالبہ کیا کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں جانے دے یہاں سے ان کو غلام بنا کر کے مت رکھ مگر دوسرے مقام پر فرعون کو کس طرح سب سے پہلے دعوت دی ہلکیلا انتر رکھ کا وہ قرآن پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا میں تیرے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں تو تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو اور کہاں لے کر جانا ہے بنی اسرائیل کو کہاں جاؤں گا یہ نہیں بیان کیا اور ضرورت بھی نہیں تھی اور انسانوں کو تعلیم بھی دی کہ تم اپنے سارے پلان اور سارے منصوبے لوگوں کے سامنے کھول کر کے مت رکھو قال ان کن تجیح آیا نے جب سنا کہ کوئی نشانی ہے تو اس کے منہ سے پروردگار نے کہلوا دیا ان کنت جئت تبھی آیا اگر تم لایا ہے کوئی نشانی فخ بها تو دکھا لے آ اس نشانی کو دکھا اس کو ان كنت من الصادقين اگر ہے تو سچوں میں سے فالقى عصاه تو ڈالا حضرت علیہ السلام نے لاٹھی کو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ تو اچانک ہو گئی وہ لاٹھی سعبان مبین واضح قسم کا ازدہا لاٹھی نیچے رکھی نیچے رکھتے ہی وہ لاٹھی کہاں وہ تو ایک ازدہا بن گئی ازدہا ازدہا کس کو کہتے ہیں جو بہت موٹا ہوتا ہے انسانوں کو نگل جاتا ہے بڑا سام اور لمبا بھی ہوتا ہے قرآن کریم کبھی اس کو حیا کہتا ہے لاٹھی کو کبھی جان کہتا ہے کبھی صوبان کہتا ہے صحبان کہتے ہیں موٹے سانپ کو بہت موٹا اور حیا کہتے ہیں پتلے اور لمبے سانپ کو اور جان کہتے ہیں پھرتیلے کو اتنا تیزی سے بھاگنے والا جو نظر بھی نہ آئے چونکہ جو موٹا ہوتا ہے وہ بچارہ لیزی ہوتا ہے دوڑ نہیں سک سکتا ہے تو قرآن پاک اس دوسرے لفظ کے ذریعے سے غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ نہیں وہ سانپ جہاں موٹا تھا وہاں لمبا بھی تھا حیا بھی تھا اور لمبا اور موٹا دونوں تو کیا وہ سست تھا دوڑ نہیں سکتا تھا کان نہا جان وہ اتنی تیزی سے دوڑتا تھا کہ نظر بھی نہیں آتا تھا اللہ اکبر یہ تینوں چیزیں اکٹھی دنیا کے سانپوں میں نہیں دیکھی انسانوں نے لمبا بھی ہو موٹا بھی ہو اور تیزی سے دوڑنے والا ہو اور تاریخی روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے اور فرعون بہت اونچا ایک تخت اور تخت کے اوپر کرسی اس پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں اس سے نیچے والا تخت اور اس پر کرسیاں اس پر اس کے وزیر اور بائیں اس سے نیچے کرسیاں تخت اور اس کے اوپر کرسیاں اس پر اس کے دوسرے وزراء بیٹھے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر پہنچے تو نیچے کھڑے ہوئے یہاں سے بات کر رہے ہیں اور فرعون کو دعوت دے رہے ہیں لیکن جلال موسوی کے ساتھ سورہ تاہا میں آ رہا ہے پروردگار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نرمی سے بات کرنا کہیں بچارے کے حواس باستہ نہ ہو جائیں جلال موسوی ایک تھپڑ مارا تھا قبطی کو وہیں کام ہو گیا تمام یہاں جب بات کر رہے تھے تو فرعون پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا یہ تو تلخیص پیش کرتا ہے نا قرآن پاک لمبی گفتگو ہوئی ہوگی بات چیت ہوئی پوچھا اللہ کا تعارف کرایا اور وہ آ رہا ہے آگے سورہ شعرا کے اندر اس نے پوچھا کس خدا کی دعوت دیتا ہے تفصیلی تعارف فرمایا وہ پروردگار جس نے تجھ کو پیدا کیا تیرے بڑوں کو پیدا کیا زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ سارا تعارف کرایا بیچ میں سوال جواب بھی ہوتے رہے اس نے کہا رسول مجنون ایسا لگتا ہے جس کو جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو پاگل ہے استغفر اللہ اور اس نے بہت ساری باتیں کی یہ لمبی تقریر ہوتی رہی کبھی بھی اس طرح کے الفاظ سے یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اتنا ہی ہوا جیسے کہ نو علیہ السلام کا ساڑھے نو سو سال کا انہوں نے پاک نے کہا اتنا بس ایسا ہوا وہ آئے دعوت دی لوگوں نے نہیں مانا چلو چھٹی ایسا نہیں اتنی لمبی دعوت دی سب کچھ کیا اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ نشانی دکھائیے کیا نشانی ہے آپ کے پاس جب لاٹھی زمین پر رکھی ایک طرف یہ ازدہا اور دوسری طرف یہ لمبا اور تیسری طرف یہ پھرتی کے ساتھ دوڑنے والا جو اس نے اپنا پھن اوپر کیا تو فراؤن کے تخت کے بھی اوپر ایسے تو وہ جو دیکھا اس نے تو حواس باختہ ہو کر کے گرا فراؤن نیچے اور کرسی اوپر اور گزرا بھی گرے کوئی ادھر کو بھاگا کوئی ادھر کو بھاگا فراؤن نے ہوش سنبھالا آخر بادشاہ تھا اس نے کہا موسا ہاتھ جوڑے پکڑو اس کو دوبارہ پھر بات کریں گے موسا علیہ السلام نے لاٹھی پکڑی سانپ پکڑا پھر دوبارہ لاٹھی گھبرا گیا ہوا باختا ہو گیا اس کو معلوم ہے کہ موسا علیہ السلام اللہ کے پیمبر ہیں سمجھدار ہے پڑھا لکھا ہے بادشاہ ہے آ رہا ہے آگے بیسویں پارے میں وہ تئی پنتھو اور مان چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان باتوں کو اور اللہ کی توحید کو ان کے نفوس ہیں فجحدو بہا مگر انہوں نے اس کا انکار کیا جنہیں نہیں مانیں گے اگر مان گئے تو پھر فرعونیت کیسے چلے گی اس لیے انکار کرتے تھے ورنہ مان گئے جب یہ دکھایا تو بچارہ حواس باستہ ہو کر کے پیچھے گرا پھر سے ملا پھر اٹھا فرمایا ایک نشانی اور دیکھ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَنَزَعَ يَدَهُ اور ڈالا ہاتھ اور نکالا اور کھینچا ایسے کیا تو فیضا ہیا اچانک وہ ہاتھ بَيْضَاءُ سفید ہو گیا ناظرین دیکھنے والوں کے لیے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چمکتا ہوا سورج آ گیا گھر کے اندر سورج کی طرح چمک رہا ہے ہاتھ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم نے کہا کہ سفید تو تھا مگر اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی پریشان ہوا فرعون کچھ بات نہیں سوچتی فرعون کو کرے کیا قال من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم سب سے پہلے یہ ملا بولے سردار بولے اس کے وزرا بولے کہ حضور آپ زیادہ گھبرا گئے ہو لگتا ہے کہ کوئی جادوگر ہے قال الملعو کہا سرداروں نے من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے انہا ذا لساحر علیم بے شک یہ لساحر علیم جانکار جادوگر ہے اور کس لیے آیا ہے یرید ان یخرجکم تاکہ نکالے تم کو من ارضکم تمہاری زمین سے فماذا تأمرون تو تم کیا حکم دیتے ہو سرداروں نے کہا اور دوسرے مقام پر ہے فراؤن نے بھی کہا اور سرداروں نے فراؤن سے کہا اور فراؤن نے بھی کہا سب نے مل کر کے کہا فما ذاتا مرون تو تم کیا حکم دیتے ہو کس کو کہہ رہے ہیں فراؤن سرداروں کو کہتا ہے کیا حکم دیتے ہو یہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے جادو کے ذریعے سے یہاں ایک نئی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اور سردار لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں فما ذاتا مرون تم کیا حکم دیتے ہو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا شرارتی ذہن جتنا کچھ سوچ سکتا ہے وہ پہلے دن سے سوچ رہا ہے ان کو معلوم ہے کہ جادو کے ذریعے سے آج تک کوئی حکومت نہیں قائم ہوئی اور جادو کے ذریعے سے کسی کو ملک بدر نہیں کیا جا سکتا مگر لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور یہ کہ ہمیں اپنی کوئی پریشانی نہیں کوئی فکر نہیں ہماری کرسی کا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تمہارا ہے تمہارا کیا بنے گا انہذر علیم بے شک یہ جانکار جادوگر ہے تم کیا حکم دیتے ہو پالو ارجح سرداروں نے کہا ارجح ڈھیل دے اس کو ارجح ڈھیل دے اس کو ارجا یرجی ارجان ڈھیل دینا اس کو ڈھیل دے دے فی الحال ٹالو بات کھاؤ واقع ہو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھیل دو اور ایک دن متعین کرو مقابلے کا وہر چلا فلم آشرین فل اور بھیج دے فی المدائن شہروں کے اندر حاشرین جمع کرنے والوں کو وہ جمع کر کے لائیں اکٹھا کر کے لائیں کس کو یا تو کا بکل ساحر علیم لے آئیں وہ تیرے پاس بکل ساحر علیم ہر ایک جادوگر کو علیم جاننے والے کو جانکار جادوگر کو لے کر کے آئیں ایک ایک جادوگر کو لے کر کے آئیں وجہ سحرت فرعون گئے جادوگر فرعون کے پاس اور کتنے جادوگر آئے اللہ بہتر جانتا ہے ہماری تفسیروں میں تو بیس ہزار چالیس ہزار اور زیادہ تر روایتیں ستر ہزار ستر ہزار جادوگر آئے پورے ملک سے تلاش کر کر کے لائے گئے پھر جادوگر آئے تو کیا کہا انہوں نے وہ کہا اللہ نے ان سے کہلوایا جو نبوت میں اور جادوگری میں ایک ان حد فاصل اور دونوں میں فرق کرنے والی چیز ہے پیمبر آتے ہیں انسانوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لا علیہ اجرا ہم کو اس پر کوئی مزدوری نہیں چاہیے تو جادوگر آئے تو انہوں نے کیا کہا سب سے پہلے کہا حضرت کچھ ملے گا بھی کہ مفت کا ہی ایسے ہی بحث مباحثہ یوں ہی محنت ہے یا کچھ ملے گا بھی بجا سحرت فرعون آئے جادوگر فرعون کے پاس قالوا ان لنا لنا اجرا قالوا انہوں نے کہا ان لنا بے شک ہوگا ہمارے لیے لاجرن ضرور اجر مزدوری ان نحن الغالبین اگر ہم ہوئے غالب آنے والے کہنا یوں تھا کہ کیا کچھ مزدوری ملے گی ہم کو کیا ملے گی لیکن یوں یہ انداز نہیں اختیار کیا جیسے کوئی آتا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے چندہ تو دینا ہے تو اس سال کتنی رسید کاٹ دوں آپ کی دو لاکھ کی تین لاکھ کی پہلے ادھر سے ان لنا لاجرن ضرور بھی ضرور ہمارے لیے مزدوری تو ہے ہی نا اگر ہم غالب آ گئے غالب آگے تو ملے گا نا اور نام اس نے کہا ضرور ملے گا کیوں نہیں ملے گا مزدوری کی بات کر رہے ہو جان کے لالے پڑے ہوئے وہ ان کم لمن المقربین اور بے شک تم ہو جاؤ گے مقرب قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے مطلب خالی مزدوری نہیں تمغے بھی دوں گا بڑے بڑے عہدے بھی دوں گا سونے کے تمغے اور میڈل ملیں گے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے مقرب ہو جاؤ گے یعنی تم ہی کو وزیر بناؤں گا ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا آئندہ تم ہی میرے مصاحبین ہوں گے تم ہی ملا بن جاؤ گے وزیر بناؤں گا منسٹر بناؤں گا تم کو اور یہ وہ چیز ہے یہ وہ جال ہے جس کے جال میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں روپیہ پیسہ پھر بھی لیکن جب اس کو کہا جائے وزیر بنو گے سب کچھ بھول جاتا ہے پھر اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے قال قالوا یا اما ان تلقیاں آ گیا وہ دن جو دن مقرر ہوا تھا دوسرے مقام پر آ جائے گا یہ الزینہ کہ ایسا دن ہونا چاہیے جو لوگوں کی خوشی کا دن ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وقت کون سا ہونا چاہیے چاہیے چاشت کا وقت یہ نو سے دس کے بیچ کا وقت بالکل کھلا ہوا اس وقت میں موسم سورج کی روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے یہ دن مقرر ہوا جادوگر جمع کیے جاتے رہے مہینوں کی محنت ہوئی اس کے بعد سب آگے میدان میں قالو یا موسا تو جادوگر سب سے پہلے بولے انہوں نے کہا موسا علیہ السلام اما ان تلقیا یا تو یہ بات ہو کہ آپ ڈالیں وہ اما ان نکون نحر الملقین یا ہو یہ بات کہ ہم ہو جائیں ڈالنے والے مطلب اپنا کرتب دکھانا ہے آپ اپنا کرتب دکھائیں پہلے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں موسا علیہ السلام نے امت کو بھی تعلیم دی کہ نہیں ایسے موقع پر پہلے باطل کو موقع دے دو تاکہ وہ اپنا کرتب دکھا لے اس کے بعد آپ اس کا مقابلہ کرو اور اگر آپ پہلے ہی دکھاؤ گے اور پھر بعد میں وہ دکھائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے دونوں نے کرتب دکھائے ایک کا ذرا بڑا ہے دوسرے کا چھوٹا ہے کہا القو تم ہی ڈالو فلما القو تو جب انہوں نے ڈالا کیا ڈالا انہوں نے وہ اپنے ساتھ رسیاں لے کر آئے تھے اور لاٹیاں لے کر آئے تھے جب ستر ہزار خود تھے تو لاٹیاں کتنی ہوں گی اور رسیاں کتنی ہوں گی سب ڈال دی میدان میں انہوں نے سحروا اعین الناس جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر وسترحبوہم اور ڈرایا انہوں نے لوگوں کو بجا بسحر عظیم اور لے کر آئے تھے وہ بہت بڑا جادو لاٹیاں ڈالتے ہی سانپ بن گئی ازہے بن گئی بڑے بڑے ناگ بن گئی لاٹیاں سانپ بن گئی میدان میں دوڑنے لگی حیات حیات جدھر دیکھو ادھر سانپ ہی سانپ گھبرا گئے لوگ عورتیں چیخنے لگیں بچے رونے لگے کہیں ہماری طرف نہ سانپ آ جائے اور جوان تالیاں بجانے لگے عظیم وہ ایک بڑا جادو لے کر کے آئے تھے لیکن کیا واقعتاً وہ سانپ بنے تھے یا صرف لوگوں کی نظریں باندھی تھی مفسرین کا ایک طبقہ سہارو اعین الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا اس لفظ سے کہتے ہیں کہ نہیں تھیں وہ لاٹیاں ہی اور رسیاں ہی لیکن لوگوں کو ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ سانپ ہیں اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں سانپ بن ہی گئے تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں جادو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور لوگ گھبرا رہے تھے امام فخر الدین راضی پہلی بات کو بہت زور دے کر کے بیان کرتے ہیں اور یہاں ایک دوسری بحث چلتی ہے کیا جادو کے ذریعے سے ماہیت بدلی جا سکتی ہے جمہور مفسرین کہتے ہیں بدلی جا سکتی ہے مطلب وقتی طور پر آپ کو ایسا لگے کہ گدے کا بیل بن گیا اور بیل کا گدا ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اگر ہو جائے تو حیران نہیں ہونا چاہیے جادو ہے کیا ہے سے مدد وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب ان القیاساک آپ بھی ڈال دیجئے اپنی لاٹھی کو جب ڈالی لاٹھی فیضا تو اچانک ہی تل وہ نگلنے لگ گئی ما یا جو کچھ وہ جھوٹ بنا رہے تھے اس ان کے معنی جھوٹی باتیں جھوٹ گھڑنا بالکل جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو ایسا جھوٹ بنانا جو کچھ جھوٹ بنا رہے تھے وہ سب کو نگلنے لگ گئی فوقع الحق تو حق واقع ہو گیا وہ ما كانوا يعملون اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب کا سب باطل ہو گیا ہوا کیا ان کی لاکھوں لاٹھیاں اور رسیاں سام بن کے دوڑ رہی تھی علیہ السلام نے جو لاٹھی نیچے رکھی اور وہ ازدہا بنی ایک سانس لیا تو سب اندر نہ سانپ نہ سمپڑیاں کوئی باقی نہیں بچا پورا میدان خالی جب میدان خالی ہو گیا وقال حق کو حق واسطے ہو گیا حق غالب آ گیا فرعون بھی بھی ہکا وقع پریشان لوگ بھی پریشان کیا ہوا کہاں گئے سام فغلی بو ہنالی کا اسی موقع پر وہ شکست کھا گئے ملی کا کا لفظ میں نے کہا تھا بعض لوگوں نے کہا تبرک رکھ کے لیے ایسا کسی نے دیکھا یہاں بھی آ گیا فگولی بو ہنالی کا تو یہیں پر وہ شکست کھا گئے ون کال ساغرین اور واپس پلٹے زلیل ہو کر کے بس کیا کریں یہ جادوگر بلائے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کیا پہلے موسیٰ علیہ السلام کو چار لوگ جانتے تھے اب تو پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلی اب کیا بنے گا ادھر یہ ہوا ادھر مزید سنو وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ اور گرا دیے گئے جادوگر ساجدین سجدے میں گرا دیے گئے کس نے گرایا پروردگار نے اپنی قدرت سے گرایا اور کیا ہوا ان کے دل کے اندر ایسی ہلچل مچی ان کے ضمیر ہل گئے کیونکہ وہ صاحب فن تھے وہ سمجھتے تھے جادوگری کیا ہوتی ہے اور جادو منتر کیا ہوتا ہے اور بزرگی کیا ہوتی ہے کم سے کم جادوگری تو سمجھتے تھے وہ دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور آگے سورتاہ میں پڑھیں گے وہ تو پہلے ہی گھبرا گئے تھے آپس میں جھگڑے ہو گئے تھے ان کے ایک دوسرے کو کہتے تھے مت کرو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر دوسروں نے کہا یار پیسے ملیں گے کرو دیکھیں گے کیا بنے گا بس اندر سے ان کے ایسی زوردار ہیں ان کے ضمیر کی ان کو ایسا مطالبہ ہوا ایسی طلب ہوئی کہ خود بخود سجدے میں گر گئے اور سر سجدے میں رکھا اور جو نیرا لگایا آمنا ہم ایمان لے آئے برب العالمین جہانوں کے پروردگار پر ستر ہزار لوگوں کا نیرا پورا میدان جھوم رہا ہوگا وربہا موسیٰ و موسا کون ہے جہانوں کا پروردگار جو موسیٰ علیہ السلام کا رب اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب قال فرعون آمنتم به فرعون حقا بکا رہ گیا کیا کرے کوئی بات نہیں ذہن میں آتی کیا کہوں اس کو لاسٹ میں یہی سوجا اس نے کہا اچھا تم نے ایمان لانا تھا تو اجازت تو لے لیتے میرے سے کس کی اجازت سے ایمان لائے ہو قال فرعون فرعون نے کہا آمنتم ایمان لے آئے تم اس پر آمنتم کیا ایمان لے آئے تم اس پر تم ایمان لے آئے اس پر قبل ان لكم اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا ان هذا لمکر بے شک یہ ایک چال ہے ایک سازش ہے مکر تم جو سازش تم نے کی ہے فی تی شہر میں نکالو تم شہر سے شہر کے رہنے والوں کو اور کیا چال ہے وہ آگے آ رہا ہے حاضہ کبیرکم یہ تمہارا بڑا ہے یہ تمہارا گرو اور تم چیلے ہو تم نے پہلے سے پلان بنایا کہ پہلے تم نے گرو کو بھیجا اور اس نے طے کیا کہ پھر چیلے آئیں گے اور پھر چیلے ہار جائیں گے یہ تمہارا بنایا ہوا پلان ہے اور اس طرح تم دہشت زدہ کر کے لوگوں کو ملک سے نکالنا چاہتے ہو حکومت ختم کا تختہ الٹنا چاہتے ہو ڈر اپنی کرسی کا ہے لیکن دہائی دے رہا ہے لوگوں کو فصو ان قریب تم جان لو گے کیسے جان لو گے لوقت ہم حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اصل مسئلہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے اب میں مقابلہ کروں گا ان کو قتل کرا دوں گا جیل میں ڈال دوں گا مگر موسا علیہ السلام کو کچھ نہیں کہتا ہے لاٹھی دیکھی ہوئی ہے پہلے کیا حال گزرا تھا پیشابی بیچارے کا خطا نکل گیا بلکہ دونوں راستے مفسرین نے بڑی تفصیل سے لکھا اس موقع پر موسا علیہ السلام کو کچھ نہیں کہتا جادوگروں پر برستا ہے لوکتی ہنگ نہیں دیا کم میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا وار کم اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا من خلاف مخالف جانب سے ایک طرف کا پاؤں ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا تڑپ تڑپ کر کے مرو گے اور بعض حضرات نے من کا ترجمہ لی خلاف بھی کیا میری مخالفت کی وجہ سے اب تمہارے ہاتھ پیر میں کاٹوں گا اور کٹ کر بھی چھوڑوں گا نہیں تم بلو سلی بن پھر میں تم کو سولی پر چڑھاؤں گا اجمائن سب کے سب کو اور سولی کا معنی وہ مت سمجھیے کہ گلے میں رسا ڈال کے لٹکاؤں گا سولی کا معنی تختے کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور پھر جسم میں میخیں ٹھوکتے تھے تمہارے جسم میں میخیں ٹھوکوں گا تڑپ تڑپ کر مرو گے ڈرایا اس کا منشا کیا تھا کہ جادوگر یہ باتیں سنیں گے تو ڈر کے مارے واپس آ جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دیجئے حضور نہیں نہیں قالوا انا الى ربنا منقلبون جادوگروں نے کہا بے شک ہم نے انا الى ربنا بے شک اپنے رب ہی کی طرف منقلبون ہم لوٹ کر جانے والے ہیں جانا تو اپنے مالک کے پاس ہے تو اس طرح نہ گئے تو نے پھانسی دی تب بھی جائیں گے اور تو نے ہمارے ہاتھ پیر کاٹے تڑپ تڑپ کر مرے تب بھی جائیں گے اور اگر بسترے کے اندر مرے تب بھی تو جائیں گے وما تنقم منا اور تو ہم تو نے ہم سے بری کوئی چیز نہیں دیکھی تو ہم تنقم نہیں تو بدلہ لیتا ہے ہم سے اور نہیں تو نفرت کرتا ہے ہم سے منا ہم سے کسی اور وجہ سے الا انا منا بھی آیات رب مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر لما جا اتنا جب نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں اب کر جو تجھے تو کر سکتا ہے ہم نہیں ڈرتے ہیں وہ آگے آگے سور تام آئے گا فخر ایمان تقاض کر جو تو کر سکتا ہے ہم کیا گھبراتے ہیں اور ڈر کے مارے چھوڑ دیں گے اللہ اکبر جس کو ہے رب دیتا ہے اس کو چج بھی دیتا ہے ابھی ایمان لائے ابھی سر سجدے میں رکھا اور اٹھایا اور فرعون نے ڈرانا شروع کیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ برس ہاں برس کی تربیت کا نتیجہ ہے کوئی نہیں گھبراتے ہیں ہاں ایک بات ہے اپنے مالک سے اس کی مدد مانگتے ہیں ہم بڑا بول نہیں بولتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے رب کی توفیق شامل ہوگی ربنا اے ہمارے رب افریغ افرغ دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے جھرنے لگا دے افرغ بہا دے تو ہمارے اوپر صبر کو دریا بنا کر کے چھم لگا دے وتوفنا مسلمین اور تو ہم کو فرما برداری کی حالت میں موت دے یہ نہیں مانگتے کہ جان بچ جائے یہ مانگتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے دکھ کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے ہم سے کوئی نافرمانی کا لفظ نہ نکل جائے مرتے مرتے مرتے مرتے تیری فرما برداری کرتے رہیں اس طرح موت دے دے ہم نہیں ڈرتے فرام سے کیا فرعون نے جادوگروں کو پھر سزا دی کہ نہیں دی کچھ حضرات کہتے ہیں کہ صرف دھمکا رہا تھا ڈر رہا تھا سزا نہیں دے سکا لیکن زیادہ تر حضرات نے کہا سزا دی اور ایک ایک کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ایک ایک کے ہاتھ کو کاٹے جا رہے تھے مگر کسی ایک نے سولی سے انکار نہیں کیا اور کوئی ایک بھی نہیں گھبرایا اور کسی ایک نے بھی ایمان نہیں چھوڑا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور تربیت کیا ہوئی ہے بس ابھی سجدہ کیا اور ابھی سر اٹھایا تو کیسے بیمان ہیں وہ لوگ جن راسوں نے یہ لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی مکہ میں اور جن کی مدینہ میں قرآن کی چھاؤں میں تربیت کی تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے نعوذ باللہ سب مردت ہو گئے اللہ سلاسہ کبھی کہتے ہیں تین بچے اللہ خمسہ کبھی کہتے ہیں پانچ بچے لوگ نہیں ان کے حقائق سے واقف ہیں دشمن صحابہ کہتے ہیں سب مرتد ہو گئے ابو بکر عمر عثمان ہیں عمر و عثمان باللہ سب دین سے ہاتھ دھو بیٹھے یہ نہیں دین سے پھرے جنہوں نے ابھی ایمان قبول کیا اور تھوڑی سی تربیت بھی نہیں پا سکے تھے اور وہ جنہوں نے تیرہ سال تک اور پھر دس سال تک تربیت حاصل کی نوز باللہ سم باللہ خاتم بدہن شیطان نے کہاں ان کو پہنچایا وقال من قوم فرعون اور جادوگروں کو مار کر کے فرعون بیٹھ گیا پریشان حال ہے کچھ بچارے کو سوجتا نہیں لیکن جو اس کے وزیر ہیں وہ اس کو پھر نہیں بیٹھنے دیتے پھر چک دیتے ہیں وقال الملاؤ اور کہا سردار انہیں من قوم فرعون فرعون کی قوم سے اتذر موسیٰ کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوم اور اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض تاکہ زمین میں فساد کریں وہ ازارہ کا وہ کا اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں بالکل ہی تجھے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں اور ملک کے اندر دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو بیٹھ گیا فرعون کو پھر غصہ دلاتے ہیں کیا فراؤن جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا وہ خدا کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں مانتا تھا قسم کا تھا دوسرا طبقہ کہتا ہے خدا کو مانتا بھی تھا فخر الدین راضی اور ان کے ساتھ بہت مفسرین کہتے نہیں خدا کو بھی مانتا تھا اس کی ذات کا فائل تھا لیکن اس کے باوجود شرک کرتا تھا اور آپ آپ کو کو اپنے جو کہہ رہا تھا وہ صرف مصر کا ڈکٹیٹر سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو واللہ عالم لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ باطل خدا بھی بنا رکھے تھے جن کی پوجا بھی کیا کرتا تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں کرتا تھا پوجا بلکہ اس نے کچھ اپنی مورتیاں بنا کر دی ہوئی لوگوں کو کہ تم ان کو پوجو لیکن آلی ہی تک یہ ظاہر الفاظ بتاتے ہیں کہ نہیں خود بھی کسی کو پوجتا تھا اور لوگ بھی پوجتے تھے اور بعد میں کہا کہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں سورج دیوتا کا مظہر ہوں میں ان کی اس کا نمونہ بن کر آیا ہوں اور اس کی طرف سے دنیا میں اس کا نائب بن کر کے آیا ہوں قال تو اسی کی پوجا کرتا تھا جب اس کو چک دی اس کو بھڑکایا اور غصے میں آیا قال سنقتل ابناءهم تو اس نے کہا قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی نساءهم اور زندہ رہنے دیں گے ان کی عورتوں کو پھر کتنے بیٹوں کو قتل کیا اور کتنی بچیوں کو غلام بنایا وہ نہ پوکھا اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب آنے والے ہیں قال علی لقومه موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا مدد مانگو اللہ سے واصبروا اور ڈٹ جاؤ گھبرانے کی بات نہیں ہے ہمت سے کام لو ان زمین اللہ کی ہے فرعون کے باپ کی نہیں اللہ کی ہے یو من شاہ وارث بناتا ہے اس کو اللہ جس کو چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے ابھی اس نے فرعون کو بنا رکھا ہے لیکن کل ہم کو بنائے گا تم کو بنائے گا والعاقبت للمتقین اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے زینا من قبل ان تحتینا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیکھیے تو صحیح کتنے بچے ذبح ہو گئے کتنے بچے ماں کی گود سے چھین کر کے قتل کیے گئے اور یہ صرف ابھی نہیں کیے گئے دینا انہوں نے کہا ہم کو تکلیف دی گئی تھی من قبل ان تأتینا اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آتے یعنی جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت میں بھی ہمارے بچے قتل ہوئے وہ بَعْدِ مَا جیتانا اور اس کے بعد کہ آپ ہمارے پاس آ گئے اب مزید تکلیف قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ مَنْ يُحْلِقَ عَدُوَكُمْ علیہ السلام نے جا کے ساتھ فرمایا کیا کمزور باتیں کر رہے ہو ایسا رب قریب ہے کہ تمہارا رب یوہلی کا ادو حکم ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو وہی تخلیف بحکم فی الحال اور تم کو خلیفہ بنا دے زمین میں تم کو جانشین بنائے ان کا زمین میں اور تم تو اب اس کا انتظار کرو کہ جب پروردگار تم کو بادشاہی دے گا اور تم کو زمین کا جانشین بنائے گا کہیں تم نہیں فرعون بن جانا فینظرا تو دیکھے گا پروردگار کئی فتح ملون تم کیسے کام کرتے ہو میں نے کہا یہ ہے وہ موقع جس کی وجہ سے اس سے کو تفصیل سے سنایا گیا کیا واقعات بنے اسرائیل جانشین بنے آ رہا ہے بالکل بنے اور پھر کیا ہوا پروردگار نے دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں مگر وہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر سکے گئے اور ایمان والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے یہ سورت مکی ہے مکہ میں سنایا جا رہا ہے یہ سارے فرعون ہلاک ہوں گے ابھی ابو جہل نے مرنا ہے عطبہ اور شہبہ ولید نے مرنا ہے اور اس کے بعد تم نے اس زمین کا وارث بننا ہے تم تو اس کی تیاری کرو اور اس کی پر تم مشق کرو اور اس کی پرورش اس کی تربیت حاصل کرو کہ کہیں کل تم سے اس طرح کی غلطیاں نہ ہو جائیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا تو پھر رافضیوں نے اتنی تربیت حاصل کی نوز بلا بھول گئے استغفر اللہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اعلی پھر کیا ہوا فرعونی بچوں کو قتل کر رہے ہیں بچیوں کو زندہ رہنے دے رہے ہیں ادھر سے اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں شروع وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور یقیناً پکڑا ہم نے آل فرعون فرعون کی آل کو بسنین نین قحط سال میں قحط سالی میں بسنین لفظی معنی سالوں میں لیکن بطور خاص کہتے ہیں خشک سالی کو جس میں غلہ نہ ہو قحط میں وَنَقْسِم مِنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی میں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں باز آ جائیں کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم کو یہ عذاب آیا لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے فَإِذَا جاتوں ہاتھ تو جب آتی تھی ان کے پاس کوئی اچھی حالت قَالُوا لنا هَذِهِ کہتے تھے یہ ہمارے لیے مطلب ہم بڑے لوگ ہیں بڑے لوگوں کے لیے اچھی حالتیں ہوتی ہیں بارش برسی اور خوب غلہ ہوگا کہ ہمارے لیے ہونا چاہیے ہمارے لیے نہیں غلہ ہوگا اور کس کے لیے ہوگا وہ ان کو صرف ہوں تم اور اگر پہنچتی تھی ان کو کوئی صحیح تم بری حالت یا پزیر ہو یا ہو تو نحوست سمجھتے تھے موسا السلام کی وجہ سے وہ مما ہو اور جو ان کے ساتھ تھے کہتے تھے ہم تو بڑے مزے میں تھے مگر جب سے یہ آئے نا ان کی نحوست پڑی اور جموں والے کیا کہتے ہیں ان کا پاؤں بھاری پڑ گیا اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے ہم پر یہ مصیبتیں آئیں ان کی نحوست ہے نوز باللہ ومن ماہ ہو اور ان کی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے یہ تیار ہو اس کو بھی سمجھ لو اس کے لفظی معنی پرندے اڑانا کیونکہ عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے صبح سویرے نکلتے تھے کوئی کام کرنا ہے کسی کو منڈی جانا ہے کسی کو دکان کھولنا ہے کسی کو سفر پر جانا ہے کسی کو کسی بیٹے بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے جانا ہے تو سویرے سویرے اٹھ کر کیا کرتے تھے درخت کے اوپر پتھر مارتے تھے اب درختوں پر پرندے تو ہوتے ہی ہیں اگر پرندہ اڑ گیا دائیں جانب تو کہتے تھے سبحان اللہ اب تو کام بن جائے گا چلو اور اگر پرندہ اڑ جاتا تو چار بد ہوا سے ہو کر کے بائیں جانب کہتے تھے پیڑا گھر اب کام ہونے والا نہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تجربے تو صبح شام ہوتے رہتے تھے تو دائیں طرف اڑنے کے باوجود بہت دفعہ کام نہیں بنتا ہوگا اور بائیں طرف اڑنے کے باوجود کام بن جاتا ہوگا اس سے وہ کیوں نہیں سمجھتے تھے نہیں مت ماری جاتی ہے میں نے کہا نیگیٹو مارکیٹنگ ایسے لوگوں کی یہ الٹی مارکیٹنگ ہوتی ہے دائیں جانب ہزار مرتبہ پرندے اڑے نو سو مرتبہ کوئی کام نہیں ہوا ہیں اور سب برباد ہو گئے لیکن ایک بار جو کام ہو جاتا تھا نا بس اس کو یاد رکھتے تھے اس کی شہرت ہوتی تھی اس کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے دیکھو پرندہ اڑا تھا نا دائیں جانب کتنی کامیاب شادی رہی اور اگر دائیں جانب اڑاؤ پھر بھی شادی ناکام ہوئی کہنے لگے ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے ورنہ بات تو صحیح تھی سب کچھ اچھا پلان تھا ٹکڑے دیکھ لیے تھے سب کچھ ہو گیا تھا اسی سے پھر یہ لفظ نکل گیا منحوست کو معلوم کرنا یہ تیار نحوست سمجھتے تھے علیہ السلام کے اور ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ تھے اللہ سنو بے شک ان کی نحوست عند اللہ ہی اللہ کے پاس سے اکثرهم لا اکثر لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں تو کیا یہ نحوست ہو سکتی ہے بالکل نہیں ہوتی ہے سب کچھ اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوتا ہے بلی آگے سے گزر جائے پرندہ اڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا طیرت ولا طیرت ولا حامت فی اسلام اسلام میں ان چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر ایسے لوگوں کو کیا پوچھو گے جو کہتے ہیں جی شادی کرنی ہے تو کتاب دیکھ کر کے کوئی تاریخ بتا دو کیا اسلام میں کوئی تاریخ ہے شادی کرنے کی کوئی دن ہے شادی کرنے کا کہتے کچھ منحوس دن ہوتے ہیں نا کچھ بابرکت دن ہوتے ہیں تو آپ بتائیے ہیں یہ پڑوسیوں کا اثر ہے اسلام میں کوئی دن نہ محفوظ ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں شادی ہو بولے لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں اور جب یہ پریشانی آتی تھی وہ کہتے کیا تھے وَقَالُوا و تَعْتِنَا بِهِ اور وہ کہتے تھے جب جب بھی تَعْتِنَا تو لائے گا ہمارے پاس من آیت کوئی نشانی لِتَسْحَرَنَا بِهَا تاکہ تو اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کرے تو ہمیں ڈراتا ہے کبھی قحط سالی آتی ہے کبھی کسی کے سر میں درد ہوتا ہے کبھی کوئی مرتا ہے کبھی کوئی جیتا ہے یہ ہمارے اوپر تو جادو کرنا چاہتا ہے فما نحن لك بمؤمنین مگر ہم نہیں ہیں تیرے لیے ایمان لانے والے مگر یہ اکڑ بھی زیادہ دیر نہیں رہتی ہے یہ تو تب تک رہتی ہے جب تھوڑے تھوڑے جھٹکے سے لگے اور جب زیادہ جھٹکے آتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے لنو لك لا پکا ایمان لائیں گے ایک مرتبہ اس مصیبت کو ہٹا ہر جگہ انسانوں کا یہی حال ہوتا ہے فہر در نہ طوفان تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر طوفان کو طوفان کس کو کہتے ہیں تیز ہوا کو بھی طوفان کہتے ہیں اور بارش کی زبردست باڑھ آئے اس کو بھی طوفان کہتے ہیں اور اندر دھند طریقے سے لوگ مرنے لگ جائیں اس کو بھی کہتے ہیں زیادہ تر حضرات نے کہا کہ باڑھ آئی ان کے اوپر سیلاب آیا ول اور بھیجا ہم نے ان کے اوپر ٹڈی کو ٹڈی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھاس میں ناچتی رہتی ہے یہ ٹڈی ہے ٹڈی وہ چھوٹا سا جانور تھا چڑیا سے چھوٹا جو کھیت پر پڑتا تھا تو اس کو چٹ کر جاتا تھا ملک اس کو ٹڈی کہتے وہ بھیجی ہم نے ان پر پہلے تو طوفان آیا تو زمینیں بہہ گئی اور اس کے بعد پھر زمینیں بنائی تھوڑی بنا دوبارہ ہموار کیا دوبارہ گڈائی شڈائی کی اب جو پھل لگے اور اس کے اوپر کھیتی آئی تو اس پر پڑی ٹڈی اس نے سب کو چٹ کر دیا والقملا اور اس کے بعد ہم نے بھیجی ہم کے اوپر کمبل اور کمبل کے دو معنی ایک معنی جھون اور دوسرے معنی چچڑی اور تیسرا معنی گھن تین معنی پھر کیا ہوا گھن کا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کیوں پہلے طوفان آیا تو غلہ سب ختم اس کے بعد پھر محنت کی تو پھر ڈی کھا گئی اور جب چارے بچا کر لائے تھے ٹیڈیوں کو بھگا شگا کر کے جو گھر میں پہنچا اس کو گھن لگ گیا وہ بھی ختم کیا بچہ آپ فراؤن کو اپنی فراؤنیت یاد آئی میں کہتا تھا میں خدا ہوں میں بادشاہ ہوں میں رب ہوں تمہارا اب کھلا لوگوں کو اور بعد نے کہا کہ جوئیں پڑ گئیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں یہ کمبل یہ ایسا لفظ ہے کہ تینوں مانا ہے ہو سکتا ہے کہ تینوں کام ہوئے ہوں بدنوں میں جوئیں پڑیں جانوروں میں چچڑیاں پڑیں اور گھن اور غلے کے اندر گھن پڑ گیا اور مینڈک بھیج ہم نے ان کو کتنی مینڈکیں علامان والحفیظ بسترا بچھاتے ہیں تو ہیں کھانا پکاتے ہیں تو مینڈک اور پانی لیتے ہیں تو پانی میں مینڈک جدھر دیکھو ادھر مینڈک کی مینڈک مینڈک کی مینڈک وہ دما اور خون کو بھیجا ہم نے ان آیا دن المفصلات یہ کھول کھول کر بیان کی ہوئی آیتیں تھیں یہ جدا کی ہوئی آیتیں تھیں تھی الگ الگ یہ نشانیاں تھیں ہیں کہ خون کیسے بھیجا جس چیز کو ہاتھ لگاتے خون ہو جاتی ہے کھانے کی چیز پینے کی چیز کھانا پک کر تیار ہوتا ہے جب تک پلیٹ میں ہے تو کھانا جیسا ہاتھ لگایا خون بن گیا پانی گلاس میں تھا پانی اٹھایا پینے کے لیے خون بن گیا خون پیو آیات مفصلات مفسرا تو وہ اکڑے وہ قوم مجرمین اور وہ تھے ہی جرم کرنے والے لوگ لیکن کیسے اکڑے نشانیاں دیکھ کر کے فوراً نہیں اکڑے بلکہ جب یہ مصیبت ہٹتی تھی پھر اکڑتے تھے آگے کہہ رہا ہے قرآن پاک وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور جب پڑتا تھا ان کے اوپر ہر عذاب آزاد علو یا موسیٰ تو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام ادعو لنا ربک دعا مانگ تو ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہدہ عندک اس کے مطابق جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے تجھ سے یعنی تیرے رب نے تجھ سے تو کیا رکھا ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل کہیں گے تو دعا کرے گا تو میں تیری دعا کے اوپر اس مصیبت کو ہٹا دوں گا اور جیسے یہ مصیبت ہٹ جائے گی تو قسم بخدا خدائی لئن کشفتا اگر تو ہٹائے گا انا ہم سے الرجز عذاب کو لنؤمنن مینا لکا ہم ضرور بالضرور تجھ پر ایمان لائیں گے ولنرسلن اور ضرور ہم بھیج دیں گے ماں کا تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو تیری وجہ سے ایمان بھی لائیں گے لکا اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں یہ ماننے والے یہ تب تک ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے جھٹکے لگتے ہیں اللہ برباد ہے بڑے بڑے فراؤن جب جان یہاں تک پہنچتی ہے سب کہتے ہیں آخرنا اللہ تھوڑا موقع دے دے تھوڑا موقع دے دے اب تک تو کہہ رہے تھے اولم تکون اقسم تم کیا تم نہیں کھایا کرتے تھے ہم نہیں ماننے والے اتنا جلدی مان گئے سب کا حال یہی ہوتا ہے لیکن جب مصیبت ہٹتی تھی پھر کیا کرتے تھے پھر وہ کرتے تھے کان و قوم مجرمین جو اوپر گزرا فلم ما کشفنا تو جب ہم ہٹاتے تھے ہم ان سے ارزا عذاب کو الى اجل اس مدت تک ہم بالغو ہو جس مدت تک وہ پہنچنے والے تھے پہلے سے طے تھا کہ علیہ السلام دعا کریں گے اتنی مدت تک کے لیے عذاب ہٹ جائے گا لیکن جیسے اس مدت کو پہنچتے تھے عذاب ہٹا ہزا تو اچانک وہ توڑ دیتے تھے جو وعدہ کیا تھا کہ ایمان لائیں گے بنی اسرائیل کو بھیجیں گے کہنے لگے تو پتہ چل گیا تو جادوگر ہے اب کا مانتے ہیں گویا اس کے مطابق طوفان آیا دعا کی ہٹ گیا پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا جراد ٹڈی آئی دعا کی ہٹ گیا یہ عذاب پھر ان کے اوپر کیا ہوا امل آئی دعا کی ہٹ گئی اس کے بعد کیا ہوا وہ دفاع دیا مینڈ کے آئیں دعا کی اس مصیبت سے نجات ملی وہ دم اور خون آیا دعا کی اس مصیبت سے نجات ملی ہر مصیبت سے جب نجات ملتی تھی وعدے کو توڑ دیتے تھے کہتے ہم نہیں مانیں گے پھر کیا ہوا ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے فن تکم نام تو ہم نے بدلہ لیا ان سے رکھنا ہوں الیم یم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو یم دریا میں بھی انہم ہوں بھی آیا تین کیوں غرق کیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا وہ عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ان کی طرف سے بے خبر تھے غافل تھے نہیں سبق حاصل کرتے تھے اتنی نشانیاں اتنا کچھ ہوا سبق نہیں حاصل کرتے تھے ان کا بیڑا غرق ہوا تو پھر پیچھے کیا ہوا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ وہ اور ہم نے وارث بنا دیا القوم ایسے لوگوں کو كانوا يستضعفون جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا ان کو وارث بنایا کس میں مشارق الارض زمین کے مشرقوں میں بھی وہ اور زمین کے مغربوں میں بھی اللہ کی فيها اس زمین کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی یہ نعمتیں سے کو ملی ہوئی تھی اور فرعون میں سب کا بیڑا غرق ہوا آگے آ رہا ہے کیسے غرق ہوا فرعون بھی مرا فرعونی بھی مرے اس کا لشکر بھی مرے فما بکت علیہم السماء والارض نہ آسمان میں ان پر کوئی رویا نہ زمین میں ان پر کوئی رویا کوئی تھا ہی نہیں بچائی کوئی نہیں سب مر گئے پھر دنیا کی وہ نیامتیں جو ان کو ملی ہوئی تھی وہ کن کو ملی کہا ہم نے ان کو وارث بنایا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا زمین کے مشرق میں بھی اور زمین کے مغرب میں بھی ہر طرف کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے ان کو وارث بنایا اللہ کی بارکنا فیہا اس زمین کا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی یہ کون سی زمین ہے بعض لوگوں نے کہا کہ مصر ہی ہے ایک عرصے کے بعد پھر بنی اسرائیل مصر میں آئے اور مصر کے وارث بنے لیکن تاریخی طور پر ایسا ثابت بھی نہیں اور قرآن کا ظاہر بھی یہ نہیں بتا رہا ہے کس کا وارث بنایا جس زمین میں ہم نے برکت رکھی تھی یہ برکت کا لفظ بھی قرآن کی خاص اصطلاح ہے اور یہ بولا جاتا ہے صرف شام کے لیے فلسطین کے لیے کنعان کے لیے اس علاقے کے لیے جس کی طرف جا رہے تھے بنی اسرائیل لیکن ابھی نہیں وارث بنے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے جہاد کرتے جیسا کہ آپ چھٹے پارے سر معاہدہ میں پڑھ چکے ہیں تو داخل ہو جاتے وارث بن جاتے لیکن بات نہیں مانی تو کب بنے چالیس سال کے بعد یوشا ابن نون کی قیادت میں مل کر حملہ کیا پھر وارث بنے وہ جو اللہ وعدہ کر رہا تھا بنی اسرائیل ڈٹے رہو پھراونی اگر نہیں باز آئے تو ان کا بیڑا غرق ہوگا اللہ فرماتا ہے دیکھو وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا وطن مت رَبِّكَ مت اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی اور تیرے رب کی بات سے مراد تیرے رب کے فیصلے اور تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا الحسنہ اچھا وعدہ پورا ہوا اچھی بات پوری ہو گئی علا بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بما صبروا ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے اس کو سنایا گیا سب سے پہلے صحابہ کو ڈٹے رہو اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اور غب قیامت تک سارے انسانوں کو سنایا جائے گا انسانوں ڈٹے رہو حالات آتے ہیں یہ دیکھو بنی اسرائیل پر کیسے حالات آئے ہوئے اللہ اکبر کیسی بدتر زندگی گزار رہے ہیں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے بچیوں کو غلام بنایا جا رہا ہے زندہ رہنے دیا جا رہا ہے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے مگر اس کے باوجود بھی ہر رات کی کبھی نہ کبھی صبح ہوتی ہے ایسی صبح ہوتی ہے سبحان اللہ بما صبر ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے وہ دم مرنا ماں کانا یسنا سناؤ بنی اسرائیل وارث بنے تو فراؤن کا لشکر فراؤن کی چالاکی فراؤن کی تدبیریں فراؤن کی سازشیں ان کا کیا بنا وہ کام نہیں آئی یہ تو مٹھی بھر جماعت تھی بنی اسرائیل فراؤنی تو بڑے پڑھے لکھے بڑے سمجھدار بڑے ہوشیار طاقت والے لوگ تھے بنی اسرائیل کو کہتے تھے انہاؤ نے شرد میں یہ مٹھی بھر جماعت ان حملہ نہ لگائی ہمیں غصہ ہیں بار بار کر دو چٹنی ان کی آج ختم کر دو ان کو تو پھر ان کی وہ سازشیں کہاں گئیں آہا اللہ تعالیٰ کا تب وَدَمَّرْنَا اور ہم نے ملیا میٹ کر دیا اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا کس کو ما کان یصنع فرعون وہ کاریگریاں جو فرعون کیا کرتا تھا جو منصوبے بناتا تھا جو کاریگریاں کرتا تھا جو وہ پلان بنا رہا تھا وہ اور فرعون کی قوم بنا رہی تھی اس کے وزیر اور اس کے لشکر والے بنا رہے تھے اور وہ ہم نے ملیا میٹ کر دیا وہ ماکان کام یارشون جو وہ اونچے اونچے محل بناتے تھے آرش یارشو ارش چھت بنانا جو وہ چھپر ڈالتے تھے یا جو وہ محل بناتے تھے اونچے اونچے چھت والے سب ہم نے ملیا میٹ کر دیے اور چھت سے کیا مراد ہے بعض حضرات نے کہا کہ ان کے محلات تباہ و برباد کر دیے نہ فرعون رہا نہ اس کی سونے کی کرسی رہی نہ اس کا تاج رہا نہ اس کا تخت رہا سب ملیا میٹ ہو گیا اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں قرآن پاک نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جو سازشیں کرتا ہے اور پلان بناتا ہے وہ پلانوں کے اور سازشوں کے اور مکاریوں کے قلعے بناتا ہے فَاتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پھر اللہ آ جاتا ہے ان کی جڑوں کے نیچے سے ہیں وہ اوپر سے مضبوط کرتے رہتے ہیں سیکورٹی کے لحاظ سے دیکھو جی دیوار مضبوط ہے ہاں جی بہت مضبوط چھت مضبوط ہے ہاں جی بہت مضبوط لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر بنیاد ہل گئی تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نیچے سے ہلا دیتا ہے وہاں مراد کیا ہوتی ہے وہاں مراد یہ خلے نہیں بلکہ سازشیں اور مکاریاں اور پلان اور منصوبے وہ سارے فیل ہو گئے وجاوزنا وزنا اسرائیل البحر اب تو فرعون گیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اب مسئلہ شروع ہوگا بنی اسرائیل کا اور سنایا جا رہا ہے ایمان والوں کو تمہارے فرعون بھی غرق ہوں گے بس قریب ہے وقت آیا چاہتا ہے ان کا بیڑا بھی غرق ہوگا اور تم کو بھی وارث بنایا جائے گا بارکنا فیہا ان زمینوں کا جن میں ہم نے برکت رکھی ہے مگر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ تم کیا کرو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا وجاوزنا وزنا بھی بنی اسرائیل البحر اور ہم نے کراس کرایا بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے سمندر پھٹا اور وہ پار چڑھے چلتے گئے آگے وادی سینا میں یا وادی سینائی میں جس وادی میں چکر کاٹ رہے تھے آگے چلتے گئے آگے چلتے گئے ایک مقام پر پہنچے ایک قوم کے پاس پہنچے جس کو کنہانی قوم کہتے ہیں فاتو اعلی قوم تو آئے کچھ لوگوں کے پاس وہ کیا کر رہے تھے یا کفون اعلی اسنامن وہ گھیرا جما کر بیٹھے ہوئے تھے اعلیٰ نامن اپنے بتوں کے پاس لہم جو بت انہوں نے خود بنائے تھے ان کے بت تھے ان پر گھیرا جما کر بیٹھے ہوئے تھے جیسا دیکھا بنی اسرائیل نے منہ میں پانی آ گیا کہنے لگے اے موسا خدا کو بھی یاد کرتے ہیں مگر کوئی چیز ہے ہی نہیں سامنے کوئی چیز سامنے نہ ہو تو توجہ کیسے ہو اللہ کی طرف ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دے دیکھ ان کے کتنے اچھے اچھے پیارے پیارے خدا کیسے شاندار ان کے ہاتھ بنے ہوئے کیسے ناک اور کیسے کان اور ان کی گردنیں کس طرح گھڑ گھڑ کر کے مستری نے بنائے ہیں ہمارے لیے بھی بنا دے خدا ہم بھی پوجا کیا کریں گے قالوا یا موسا انہوں نے اجعل موسا الہا بنا دے تو ہمارے لیے معبود کما محبود جیسے ان کے لیے معبود ہیں قال انکم قوم تجھلون موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو جھالت کو کرائے ہو کیا کہہ رہے ہو اللہ نے تم کو نجات دی اور تم بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہو اشارہ ہے کہ امت بھی شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے اللہ محفظ نامن ہو تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے ایسے خدا بنا دی جیسے ان کے خدا ہیں انہا اولائی بے شک یہ سارے لوگ متبر برباد ہونے والا ہے ما فی فیہ جس چیز میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں یہ بھی مٹیں گے اور جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے اور مٹ جانے والے خدا ہوتے ہیں کیا وہ باطل ما کانوا یعملون اور جھوٹ ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں باطل ہے اور قال غیر اللہ ابغیکم الہا فرمایا کیا اللہ کے علاوہ ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے کم لکم الہا کوئی دوسرا خدا فضلکم علی العالمین حالانکہ اس نے تم کو فضیلت دی دنیا جہان پر تم بتاؤ اذن انجیناکم تم فرعون سے نجات تم کو کس نے دی سمندر تم کو پار کس نے کروایا یہ نعمتیں کس نے دی یہ نعمتیں تو اللہ نے دی جب نعمتیں اللہ نے دی تو پوجا کے لیے کوئی اور تمہیں چاہیے وہی زن اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم کو نجات دی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے من آل فرعون فرعون کی آل سے یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو سو العذاب بدترین عذاب تھی کیا تکلیف تھی یقتلون ابناءکم قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ویستحیون نساءکم اور زندی رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو بچیاں نہیں کہہ رہا ہے قرآن ہر جگہ عورتیں کہہ رہا ہے اس کا اشارہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ تاکہ یہ بڑی ہو کر عورتیں بنیں اور ہمارے گھر کی ملازمائیں بنیں ہمارے برتن مانجیں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفی ذالکم اور اس بات کے اندر بلاء بہت بڑی آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی اس بڑی آزمائش سے اللہ نے تم کو نجات دی اگر پچھلی باتیں ہیں تو پھر آزمائش تھی اور اگر نجات دینے کی طرف اشارہ ہے تو اس نجات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے پھر وبا موسا صلاح واتممناها بعشر اب انہی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل پڑا تم یہ نہ سمجھو کہ بس چھٹی ہوگی اتنے کے اوپر اتنی انہوں نے گمراہی کی بات کی تھی کہ پوچھنا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو وہ سمجھ گئے کہاں سمجھے پلٹ پلٹ کر برائیاں آتی ہیں امت کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے بچو ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے ایمان کی نگرانی کرو کہاں سے برائیاں آتی ہیں وواعدنا موسا ثلاثین لیلا اور ہم نے وعدہ کیا موسا السلام سے تیس راتوں کا وہ تیس راتوں کو بھی آشرین دس راتوں کے ذریعے سے اور انہوں نے پورا کیا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی مدت کو راتوں میں کیا مطلب جب سمندر پار ہو کر کے ایک آزاد علاقے میں پہنچے اب یہ آزاد قوم بن گئے ان سب نے مل کر کے حضرت موسا علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے اللہ سے کوئی ضابطۂ حیات مانگیے زندگی گزارنے کا کوئی قانون مانگیے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں ایسے ہی زندگی گزرتی جا رہی ہے موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پروردگار نے فرمایا آپ تور پہاڑ پر آ جائیں آپ کو تورات عطا کی جائے گی اور پہلے حکم ہوا کہ تیس راتوں کو تیس دنوں کو روزہ رکھو راتوں کو عبادت کرو پھر تمہیں تو تورات دی جائے گی لیکن تیس کے بعد دس راتیں اور بڑھا دی گئی اب چالیس راتیں ہو گئیں سوال یہ کہ دس راتیں کیوں بڑھائیں ایک تفسیر تو خود احادیث میں آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے تھے اس لیے تیس دن روزہ رکھنے کے بعد خوب کلی کی اچھی طرح مسواق کی بار بار کی ہر قسم کی بھوک کو دور کرنے کی کوشش کی اور کچھ کھایا پیا بھی ہوگا جب اللہ سے ملنے کے لیے پہنچے پروردگار نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو دانتوں کی بو نہیں بلکہ قلو فمی ہی اس کے میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے مسواک بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے صبح کو پرش بھی کرتا ہے مگر پھر بھی میدے کے خالی ہونے سے بو آتی ہے وہ بو مجھے مشک و عمبر سے زیادہ پسند ہے اور تو نے اس بو کو ضائع کر دیا اس لیے دس دن اور روزہ رکھیے اور پھر ہمارے پاس آ جائیے یہ بھی تفسیر ہے اور یہ بھی تفسیر ہے کہ تیس دن روزے رکھے اور اس کے بعد ان کو فرمایا گیا کہ آپ تختیاں لیتے جاؤ تو روز کی ایک تختی دی جاتی تھی اور کل دس تختیاں تھیں تو مزید کتنے دن لگ گئے دور پر بولیے نا دس دن لگ گئے اتممنا نہ بیاشر تو ہم نے اس کو پورا کیا دس راتوں سے تو پوری ہو گئی تیرے اس کے رب کی مقرر کی ہوئی مدت چالیس راتیں وقال موسا اور جاتے ہوئے حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا اخلفنی آپ خلیفہ بن جائیے نی میرا فی قومی میری قوم میں اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں تین سال بڑے ہیں عمر میں مشہور روایت کے مطابق اور دونوں بھائیوں کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی تو اس کا مطلب حضرت ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام سے تین سال پہلے انتقال فرمایا ان سے کہا کہ آپ میرا خلیفہ بن جائیے میرا جانشین بن جائیے قوم میں اور اصلاح کرتے رہیے گا درستگی کرتے رہیے گا ولا تبیل المفسدین اور آپ پیچھے نہیں چلنا فساد کرنے والوں کے راستے کے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا اور میری جانشینی کا کام انجام دینا ولما جاء جا سالمی اور جب آئے موسی علیہ السلام ہماری مقرر کی ہوئی مدت کے لیے وہ کل اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے چالیس دن پورے ہو گئے اب گئے دور پہاڑ پر جہاں ہم کلام ہونا تھا ہم کلامی ہوئی اللہ نے بات کی بس بات کرتے ہی موسیٰ علیہ السلام بے تاب ہو گئے کہ میرے مالک آواز تو آتی ہے مگر تو تو دکھائی نہیں دیتا ہے اپنے کرم سے تو مجھے اپنی زیارت بھی نصیب فرما دے جب بات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اندر سے جوش مارنے لگی قال رب نہیں عرض کیا میرے رب اری دکھا تو نہیں مجھ کو کیا چیز دکھا چھپا ہوا نفس کا اپنی ذات مجھے دکھا انظر کا میں نگاہ کر لوں تیری جانب ایک نظر دیکھ لوں تجھے ایک پلک جھپک کر کے دیکھ لوں آواز تو سنتا ہوں تیری مگر تو نظر نہیں آتا قال لن ترانی فرمایا تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتا ہے ولکن انظر لیکن تو دیکھ الى الجبل پہاڑ کی جانب اور یہ جبل کون سا تھا کہتے ہیں کہ تور پہاڑ کے پاس ہی کوئی الگ سے پہاڑ تھا یہ بھی تور پہاڑ کے سلسلہ کوہ میں سے ایک پہاڑ تھا اور اس کا نام تھا جبل زبیر اس پہاڑ کی طرف دیکھ میں پہاڑ کی طرف اپنی تجلی ڈالتا ہوں فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ پس بس اگر وہ استقرہ جمع رہا مکانہ ہوا اپنی جگہ فسوف ترانی تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا فلما تجلّا رب تو جب تجلی ڈالی ان کے رب نے للجبل پہاڑ کے لیے جعلہ دکا او ہو کر دیا اس کو دکا ریزا ریزا اور حدیث میں مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ کتنی بڑی تجلی تھی پہاڑ پر کتنی لائٹ پڑی فرمایا یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا یہ مس خنسر اس خنسر کے آگلے والا جو سرا ہے اس کے آدھے حصے کے برابر آدھے حصے کے برابر لائٹ پڑی جانا ہو ڈک کا تو پہاڑ کو ریزا ریزا کر دیا وخر موسا سعیقہ اور موسا علیہ السلام گرے سعیقن بے ہوش ہو کر کے سائق کے معنی بجلی ہم پڑھ چکے جو اوپر سے نیچے گرتی ہے گویا اس چمک کی جیسے بجلی کی چمک سے انسان بے ہوش ہوتا ہے اس طرح بے ہوش ہو کے گرے فلما افاقا تو جب ہوش میں آئے جب کچھ افاقہ ہوا قال کا سب سے پہلے عرض کی تیری ذات پاک ہے تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تب تو میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں انا اول المؤمنین اور میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا قیامت کے دن انسان اپنے مالک کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں کل عرض کیا جا چکا ایک طبقہ پیدا ہوا تھا معتزلہ کا کا اللہ روشری بھی ان کی حمایت کرتے تھے یہ کشاف آپ کے سامنے موجود ہے اس موقع پر بڑا لمبا کچھ لکھا ہے انہوں نے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا ہے لیکن ایمان والے کہتے تھے اہل السنہ والجماعت کہتے تھے قرآن پاک کی صاف آیت وجوہ یوم دن نازرا وان ترون ربکم رب یہ حدیث متواتر اور امت کا اجماع یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے اور ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ جب تھوڑے سے ٹھیک ہوئے تیری ذات پاک ہے میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا یہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے میں اور ان لوگوں کے مطالبے میں جنہوں نے کہا تھا ہم خدا کو اس طرح نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہ لیں قال یا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان استفیتو کا بے شک میں نے چن لیا تجھ کو علی الناسی لوگوں پر بھی رسالاتی آتی اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے وہ بھی کلام ہی اور اپنی بات کرنے کے لیے فخذ ما آتے کا تو لے پکڑ دیجئے ما آتی تو کا جو میں آپ کو دوں وکم من الشاکرین اور ہو جائیے شکر کرنے والوں میں سے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِزَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور موسیٰ علیہ السلام نے لی یہ تختیاں کتنی تختیاں تھی کل سو گئے جی جی اب لگتا ہے جگانا پڑے گا وہ کتب فل الواح اور ہم نے لکھا ان تختیوں میں من کل شعی ہر ایک چیز لکھی کون سی ہر ایک چیز لکھی یحتاج امر دینہم جن چیزوں کی ان کو دین میں ضرورت تھی مواحض نصیحت کرنے کے لیے و تفسی اور کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہر چیز مگر کون سی چیز شریعت کی چیز احکام کی چیز فخا بقوه تو پکڑ لیجئے اس کو طاقت سے طاقت سے مطلب یہ نہیں کہ بھاری ہے ہمت سے اٹھائیے بلکہ عمل اور ارادے اور عزم اور حوصلے کے ساتھ واہ مرکبہ اور حکم دیجیے اپنی قوم کو یا قو کے پکڑ لیں وہ بھی بے آخ ان تختیوں کی اچھی اچھی باتوں کو یہ اچھی اچھی دو مرتبہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے کس کا کیا احسن اس میں تفضیل ہے ظاہری طور پر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ اچھی اچھی باتوں کو جو زیادہ اچھی ہیں وہ لے لو اور جو کم اچھی ہیں ان کو چھوڑ دینا نہیں یہ مراد نہیں اس میں تفصیل میں اس میں فائل کے ہیں مگر پھر بھی سوال یہ کہ اس میں تفصیل کیوں استعمال کیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو باتیں لکھی ہوئی تھی تختیوں میں ان میں کچھ رخصت کی باتیں ہوں گی اور کچھ عظیمت کی باتیں ہوں گی سفر میں ہو تو آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو روزہ رکھ بھی سکتے ہو اچھے طریقے سے لیجئے گا مطلب عظیمت کو لیجئے گا روزہ رکھئے رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیے سوری دار الفاسقین ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو نافرمانی کرنے والوں کا گھر یہ نافرمانی کرنے والوں کے گھر سے کیا مراد ہے بعض حضرات نے کہا مصر جہاں فرعون کا بیڑا غرق ہو چکا ہے مگر کمزور بات ہے وہاں تو دکھایا نہیں گیا بعد میں بعد نے کہا کہ نہیں اس سے مراد فلسطین اور شام کا علاقہ ہے وہاں کے لوگ نافرمان تھے ان قریب تمہیں ان کا گھر دکھاؤں گا ان کا انجام دکھاؤں گا اور تیسری تفسیر یہ کہ ان کا مرنے کے بعد کا انجام یعنی جہنم دیکھیں گے آپ ان قریب ملیا میٹ ہو جائیں گے جہنم میں جائیں گے اب یہ آیتیں آگے آپ لے کر کے وہی نازل ہو گئی تو کیا سب کو ہدایت نصیب ہو جائے گی کہا نہیں جو اخلاص والے ہوں گے جن کی آتما زندہ ہوگی ان کو ہدایت نصیب ہوگی اور جو اکڑیں گے آصریف ہو تو پھیرے رکھوں گا میں ان آیاتی اپنی نشانیوں سے الذین یتکبرون ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں فی الدمین بغیر الحق نا حق طریقے سے یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تورات کی آیتوں پر ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیت لا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر یہ دیکھ لیں ایک ایک آیت کو تمام نشانیوں کو لا یقمین بھی تو یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے بڑے بڑے معجزے دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے چنانچہ معجزات کی دنیا میں جتنی کثیر معجزے حضرت مرضی علیہ السلام کو انبیاء سابقین میں دیے گئے اتنے کسی کو دیے گئے مگر اس کے باوجود فرعونی تو فرعونی بنی اسرائیل کو جیسا ایمان ملنا تھا ویسا نہیں نصیب ہوا مثلا ان لوگوں کو دیکھا پوجا کرتے ہوئے پوجا کرنے لگ گئے اتنے موجود دیکھ کر آئے تھے بھول گئے سب کے سب تو میں ایسے لوگوں کو پھیرے رکھوں گا ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوگی اور وہیں گرو سبیل ارشد لائے تبیلا یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر یہ دیکھیں گے ہدایت کے راستے کو لایت تخذیلہ تو یہ اس کو راستہ نہیں بنائیں گے وہیں یرو سبیل الغی اور اگر یہ دیکھیں گے گمراہی کے راستے کو یتخذوہ سبیلا تو اس کو بنا لیں گے راستہ گمراہی کے راستے پر چلیں گے ہدایت پر نہیں ذالک بانہم کذبوا بیااتنا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا وہ قانوا غافلین اور وہ ان سے بے خبر تھے اس کی یہ سزا ملی کہ ان تورات کی آیتوں پر بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ولقاء الاخرہ اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا حبطت اعمالهم ان کے اعمال برباد ہو گئے هل یجزون الا ما كانوا يعملون هل یجزون تو کیا سزا دی جائے گی ان کو مگر انہی کاموں کی یعنی نہیں سزا دی جائے گی ان کو مگر ان کاموں کی کام یعملون جو وہ کیا کرتے تھے یہ تو خیر تور پہاڑ پر ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھ کے جا رہے تھے تو رات ان کو مل رہی تھی اور اس کی تختیاں لے کر کے آ رہے تھے ادھر دوسرا پنگا بھی تو سنو کیا دوسرا پنگا کہا پیچھے قوم کا کیا ہوا جہاں چھوڑ کر آئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن مِن بَعْدِهِ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا خُوَارِ واتخذا اور بنا لیا قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعد ہی ای زہابی ہی لطور موسیٰ علیہ السلام کے تور کی پہاڑ پر جانے کی بعد کیا بنایا من حلیہم اپنے زیور سے بنایا عجلن ایک بچڑا جیسا دن جو جسم تھا لہو خوار اس کے لیے آواز تھی گائے کی سی آواز بین بین جو گائے کرتی ہے ویسی اس کی آواز تھی یہ زیور کون سا تھا جس سے بچڑا بنایا لمبی بحث ہے انشاءاللہ شاء تاہا میں آئے گی وہاں عرض کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی زیور تھا جس کو ایک مقام پر قرآن پاک کہتا ہے قوم کے بوجھ ہم پر لدے ہوئے تھے قوم کے بوجھ سے کیا مراد اپنا زیور تھا کہ فراؤنی تھا مفسرین اور کی بڑی تعداد کیا جمہور مفسرین اور قرآن کریم کے الفاظ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ فراؤنیوں کے تیور تھے سوال یہ ہے کہ فراؤنیوں سے انہوں نے کیوں لیے تھے بائبل کی روایت پڑھی ہے کہ نوز موسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا تھا قوم کو کہ چوری چکاری جیسے ہو ان سے لوٹو ان کا مال اور وہی لوٹا ہوا مال تھا ان کا لیکن مفسرین نے کہا یہ بات نبی کی شان کے لائق نہیں ہے ایسا نبی نہیں کر سکتے ہیں بلکہ یہ وہ زیور تھے کہ انسان اس سے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کتنی گرتی جا رہی ہے دشمنی کے باوجود بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے عورتوں کو زندہ رہنے دیا جاتا ہے مگر پھر بھی آپس میں کچھ رواداری تھی لین دین تھا بنی اسرائیل نے فراؤنیوں سے اس موقع پر زیور لیے کہ ہمارا کوئی بڑا دن ہے ہمیں زیور دے دو تاکہ ہم لگا کر کے بڑا دن منا لیں اور اس سے لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ لیتے رہتے تھے آپ اندازہ لگائیے رواداری کیا چیز ہوتی ہے یہودیوں سے بڑھ کر کے کوئی دشمن ہو سکتا ہے جو پیچھے بار بار کہا جاتا ہے کچھ دوست مت بناؤ دوست مت بناؤ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اس سے تھوڑا منع کیا جا رہا تھا کان والا یہودی یخدم رسول اللہ وہی یہودی ہیں حدیث میں ہے کہ ایک بچہ تھا یہودیوں کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا آپ کا خادم یہودی بچہ ایمان نہیں لایا ہے اور آپ کو پتہ چلا وہ بیمار ہے اور بالکل آخری حالات میں ہے آپ تشریف لے گئے آپ نے اس کو دین کی دعوت دی اور اس کو اللہ کا دین نصیب بھی ہوا آپ دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی ذرا یہودی کے پاس رکھی ہوئی ہے رواداری آپ اس میں لین دین ہے وہ اپنی جگہ ہے اتنا ہی نہیں آگے بڑھ جائیں صحابیات میں سے ایک کے تذکرے میں آتا ہے ترجمے میں آتا ہے وہ فرماتی ہیں کہ غربت کا یہ حال تھا کہ کئی کئی ہفتے گزر جاتے تھے ہمیں گوشت دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اور ہم عرب کے لوگ تھے ہم تو بغیر گوشت کے رہ ہی نہیں سکتے تھے ایک دن یہودی عورت کے ہاں گوشت پک رہا تھا فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی خواہشات اتنی وہ خواہش پیدا ہوئی گوشت کھانے کی ایسا جذبہ ایسی تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھ سے رہا نہیں کیا تو میں آگ لینے کے بہانے یہودی عورت کے گھر گئی کہ میں اس سے کہوں گی تھوڑی آگ دے دے بڑی بھی تو وہ جب آگ دے گی تو مجھے ضرور پوچھے گی کہ میری بہن گوشت بھی کھاتی جا گویا یہ امید ہے کہ وہ کھانے کے لیے پوچھیں گے دشمنی اپنی جگہ جھگڑے اپنی جگہ آپ مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے گھر والے مکہ میں ہیں ابو بکر کے گھر والے مکہ میں ہیں مگر ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مکہ کے مشرقین ان کی عزت پر حملہ کریں گے یہ تو خیال بھی نہیں آ سکتا ہے اب انسان کتنا گرا ہے بس وہ تو آپ دیکھ لیں کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی اور آپ شہر سے بھاگ جائیں اور آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے اللہ اکبر کہاں گرے ہم تو موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے ان لوگوں نے زیور کا بچڑا بنایا تو میں نے کہا کہ یہ زیور انہوں نے لیے تھے مانگ کر کے فرونیوں سے ان کا بعض کہتے ہیں کہ سامری ان کے بیچ میں ایک آدمی تھا سنار کا کام کرتا تھا تفصیل اس کی انشاءاللہ آگے آئے گی اس نے تبلیغ کی کہ یار یہ کیا دنیا کے سامان لے کر چلتے ہو ساتھ میں یہ سونا داری کی باتیں پھینکو اس کو سارے کو اس نے بھی پھینک دیا کھڈے میں اور یہ بھی روایت ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو اکٹھا کر کے ایک کھڈے میں ڈال دو اس کو مت رکھو یہ قوم کی امانت تمہارے پاس آ گئی ہے یہیں پھینک دو انہوں نے پھینک دیا بہرحال وہ جمع ہوا سامری نے اپنی کاریگری دکھائی اس کا ایک بچڑا بنایا اور بچڑے میں بین بین کی آواز آنے لگ گئی یہ بین بین کی آواز کیوں آ رہی تھی یہ بھی انشاءاللہ سورہ تاہا میں عرض کریں گے جیسی بے بے کی آواز آنے لگی انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ تو خدا یہاں بیٹھا ہوا ہے موسا علیہ السلام کہاں گھوم رہے ہیں تور پہاڑ پر خدا کی تلاش میں ہاضا الہ الہ موسا یہ تمہارا بھی خدا اور موسا علیہ السلام کا بھی خدا کیوں اگر یہ خدا نہیں تو بے کیوں کرتا ہے کہیں سونا چاندی بے کیا کرتا ہے یہ واقع خدا ہے الم یرو ان لہو لا کل ولا دیم الم سبیلا پروردگار فرماتا ہے صرف بین کرنے کی وجہ سے خدا بنا لیا اور یہ نہیں سوچا اور ابھی اتنے معجزے دیکھ کر آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے بھول گئے کہ یہ ان سے باتیں نہیں کرتا ہے کوئی کہے بچڑے صاحب میری شادی کرا دو کوئی کہے بچڑے صاحب میری دکان چلا دو بچڑا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے وہ تو صرف بین بین بس آگے کچھ نہیں ولا يهديهم سبيلا اور وہ ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی بھی نہیں کرتا ہے اس کے باوجود اس کو انہوں نے خدا بنایا اتخذوه بنایا انہوں نے اس کو کیا بنایا ہیرا چھپا ہوا خدا وکانوا ظالمین اور وہ ظالم لوگ تھے علیہ السلام واپس پلٹے اور ان کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد جو بات پیش آئی اس کو پہلے بیان کیا سمجھانے کا ذکر آگے آ رہا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي عَيْدِيهِمْ یہ لفظ ذرا مشکل ہے ترجمے کے اعتبار سے ولما اور جب سقی تھا ڈال دیا گیا وہ فی ان کے ہاتھوں میں اس کا کیا مطلب ہے ایک طبقہ کہتا ہے یہ عربو کا محاورہ ہے کہ جب آدمی سے کوئی چیز ہو جائے اور بعد میں شرمندہ اور پشیمان ہو جائے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر مارتا ہے سر نیچے کر کے دیکھتا ہے تو ڈال دیا گیا ان کے ہاتھوں میں یعنی ان کا منہ ان کے ہاتھ میں ڈال دیا گیا اپنا ماتھا پیٹنے لگے ہائے بدقسمتی ہم کیسے وقوف ہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو خدا ماننے لگ گئے اور دوسرے حضرات نے کہا کہ جب گر گیا ان کے ہاتھوں میں اس سے مراد ہے بچڑا گر گیا یعنی اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوئے برحال ماورے کا ترجمہ یہ ہے جب وہ شرمندہ ہوئے وراؤ انہم اور انہوں نے دیکھا کہ وہ قد ذلو وہ گمراہ ہو گئے تب انہوں نے یہ کہا لم يرحمنا قسم بخدا اگر رحم نہ کرے ہمارے اوپر ربنا ہمارا رب ویغفر لنا اور ہمیں معاف نہ کرے من الخاسرین تو ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے لیکن یہ بات تب پیش آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا وَلَمَّا رَجَا موسا اور جب واپس پلٹے علیہ السلام علاقوں میں اپنی قوم کی طرف غزبان غصے میں بھرے ہوئے حال ہے اصفن افسوس کرتے ہوئے دوسرا حال قَالَ بِسَمَا فرمایا بہت بری خلق تمونی تم نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد یہی کام کیا میرے بعد یہی کام تھا کرنے کا آجل تم امر ربکم کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کر لی تم نے کیا سوچا کہ میں شاید آؤں گا نہیں آؤں گا اس سے پہلے فیصلہ کر لیا میں تمہارے لیے اللہ تمہارے رب کا حکم ہی تو لانے گیا تھا وہ القلواہ اور ڈالا تختیوں کو القا یلقی کے لفظ مانا یوں ڈال دیا لیکن اس طرح نہیں جلدی سے رکھا تختیوں کو کس لیے تاکہ تختیاں خالی ہوں اور ہاتھوں کو دوسرے کام میں لگائیں اور دوسرا کام کیا ہے آپ کہیں گے اب بنی اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے نہ غصہ پہلے اپنوں پر آتا ہے وہ اقضا بھی راجیہ اور پکڑا اپنے سر بھائی کے سر کو یا ضرور اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے اور آگے آ رہا ہے کہ اس کی داڑھی کو بھی پکڑا لاتا کچھ والا بھی براسی میری داڑھی کو نہ پکڑو اور میرے سر کو دونوں کو پکڑ کے ایسے کھینچنے لگے ایک ہاتھ میں سر کے بعد ایک ہاتھ میں داڑھی لیکن اتنی بڑی تھی کہ آ گئی ہاتھ میں ورنہ پلاسٹک داڑھی کیسے پکڑتے پتہ چلا اتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے ہم یہ کرام داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے یہ جرم ہوئی نہیں اپنی طرف کھینچنے لگے اور نوز بلّہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو شک ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو تبلیغ ہی نہیں کی اور ان کو دعوت ہی نہیں کی اور ان دعوت کا کام بند ہونے کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے ایسی بات نوز بلّہ کبھی نہیں کہنا حضرت موسا علیہ السلام کو یہ یقین ہے کہ دعوت کا کام کیا تبلیغ کا کام کیا لیکن میرے بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب ہیں اللہ کے نبی بھی ہیں لیکن ہیں نرم مزاج نرمی کی وجہ سے لوگ سر چڑھ گئے ان کو سیدھا کیوں نہیں کیا آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں سمجھ گئے کہ بھائی جان میں غصہ ہے ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور بڑے بھائی کی شان میں بھی گستاخی کی گستاخی نہیں ہے اللہ کے لیے ہے اور پیار کی وجہ سے ہے ورنہ جرم تو دوسرے لوگوں نے کیا تھا بھائی نے کہا ابن اے میرے ماں کے بیٹے ظاہر ہے بیٹے باپ کے بھی تھے اور بیٹے ماں کے بھی تھے لیکن ماں کا نام لینے سے دل نرم ہوتا ہے اے میرے ماں کے بیٹے باپ کا نام عمران ماں کا نام یوحان لکھا کا بال حضرات نے واللہ والا اے میری ماں کے بیٹے میرے ماں جائے بھائی آپ بات تو سنیں ان القوم استضعفونی بے شک قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا قوم نے مجھے کمزور سمجھا میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا اور زبردست طریقے سے سمجھایا یہاں تک کہ جب یہ بچڑے کی پوجا کی طرف لگے تو میں نے اتنی زوردار تقریریں کی وقاتوں يَقْتُلُونَنِي قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے اور دوسری جگہ آ رہا ہے فرقت بین بنی اسرائیل میں اس وجہ سے ڈر گیا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے دو فرقے بنا دیے نوبت یہاں تک پہنچی تھی ایک طبقہ میرے ساتھ تھا ایک طبقہ سامری کے ساتھ تھا اب اگر میں ان کے ساتھ جنگ کرتا تو خانہ جنگی ہو جاتی ہم ہم ان کو مارتے وہ ہم کو مارتے آپ کہتے کہ میرا انتظار بھی نہیں کیا اس وجہ یہاں تک نہ نوبت پہنچی میں نے تو حد کر دی سمجھانے کی اب بیوقوف لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے دعوت کا کام بند ہوا تو قوم گمراہ ہو گئی ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی پتہ نہیں کہاں سے بے وقوفی کی باتیں پھیل جاتی ہیں اور ایسی باتیں کہ ہیں کہاں اللہ ان کی صفائی بیان کر رہا ہے اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ جنگ ہونے کا نمبر آ گیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے میرے بھائی فلا خشم بھی اللہ اب ہنسنے کا موقع نہ دے میرے اوپر دشمنوں کو دشمن کہیں گے واپس آئے پوجا ہم نے کی بارش کو پڑی تب دمکیاں بھی ہم نے دی تب بھی ہم سے دھکے کھائے اب بھائی سے بھی یہی دھکے کھا رہا ہے اب دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اشمت یش بھی تو نہ ہنسا ہم پر دشمنوں کو ولا تجعلنی القوم ظالمین اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ فرما اور ظالم کون ہیں جو دعوت کا کام چھوڑ دیں جو محنت نہ کریں اور یہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ان میں مجھے نہ شامل کیجیے قال بے وفیر لی موسیٰ علیہ السلام کو احساس کو فو بھائی صاحب نے تو بہت محنت کی آپ کہیں گے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام سمجھاتے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دو فرقے بن گئے تھے اور یہاں تک کہ حضرت ہارون کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تب بھی لوگ نہیں مانے اب جو موسا علیہ السلام آئے تو لوگ کیوں مان گئے اپنا اپنا رول ہوتا ہے دیکھیے ابھی کوئی جھگڑا ہو جائے دو بندوں کا تو آپ سارے مل کر سمجھائیں اور وہ آپ سے لڑنے لگ جائیں گے سب کو سمجھائیں لیکن کوئی بڑا آدمی آئے اور وہ جیسے کیا ہو رہا ہے سب ٹھڑک جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا پھر کیا لڑائی ہو رہی تھی حضرت علیہ السلام کا جلال موسمی اس کے آگے گھبرا گئے کس کی ہمت ہے سامری بات کرے وہ تو سورے تا ہمیں آ رہا ہے کہ کیا گزرا سامری کے اوپر عرض کی ہے میرے رب تو مجھے بخش دے اور میرے بھائی کی بخشش فرما میری بخشش فرما میں نے بھائی صاحب کے ساتھ زیادتی کر دی بھائی صاحب کی بخشش فرما بھائی صاحب سے کیا ہوا بھائی صاحب سے تو کوئی لغزش بھی نہیں ہوئی اور یہ تو ان کی شان کے اعتبار سے ورنہ حقیقت میں یہ بھی لغزش نہیں تو بھائی صاحب سے تو کوئی لغزش بھی نہیں ہوئی فرماتے ہیں مفسرین کہ ان کی دلجوئی کے لیے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ہم کو داخل فرما دے اپنی رحمت وان الراحمین اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم اب بچڑے والوں کا کیا ہوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا تھا بچڑے کو خدا ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے وہ ذلت نور رسوائی پہنچے گی دنیا کی زندگی میں اور وہ پڑھ چکے سور بقرہ میں کہ کیا حکم آیا کہ جس نے منع نہیں کیا تھا وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی تھی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو اللہ کے اوپر بہتان لگانے والوں کو عملوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کی من بعد اس کے بعد وہ امن اور ایمان لے آئے ان ربک بے شک تیرا رب من بعد یا اس کے بعد لغفور ضرور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے یہ تو نمٹے قوم سے اب وہ جو تورات لے کر آئے تھے اس کا کیا بنا ولما سکت عن موسى الغضب اور جب ٹھہرا موسی علیہ السلام سے الغضب غصہ ٹھہرا تھوڑا ٹھنڈا ہوا غصہ اخذل اللہ تو لیا انہوں نے تختیوں کو وفی نسختیہ اور اس کی لکھائی میں نسخ یا نسخ لکھنا اور ان تختیوں کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا تھا اس لکھائی میں فیما فیہا اس عبارت میں جو ان کے اندر لکھی گئی تھی اس عبارت میں کیا تھا ہدن ہدایت ہدایتی مہربانی کی للذین ان لوگوں کے لیے اپنے رب ہی سے ڈرتے ہیں یہ کام ہوا تورات ان کے سامنے پیش ہوئی اب موسیٰ علیہ السلام نے ستر لوگوں کو چنا اور لے کر کے تور پہاڑ پر گئے یہ ستر کو کیوں چنا دو روایتیں ایک روایت یہ کہ اب یہ معاملہ تو ہو گیا لیکن پھر جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے خصوصی بخشش کی دعا کیجیے موسیٰ علیہ السلام نے ستر سرداروں کو ساتھ لیا کہ چلو تور پہاڑ پر جا کر کے مل کے سب توبہ کرتے ہیں اور اپنے مالک کے سامنے معذرت پیش کرتے ہیں دوسری روایت یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کھولی اور یہاں پر اشارہ یہی لگتا ہے کہ یہی واقعہ ہے جیسے کھولی اور ان کو سنائی تو انہوں نے سنا انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں جیسے وہ ایک بہمان نے کہا تھا نا ہیں جس ملک کو بنایا لاکھوں کو قتل کروا کر کے جب ملک بنا تو علماء پہنچے اس کے پاس کہ بھئی اب نفاذ کرو شریعت کا اس میں اس نے کہا یہ کٹی پٹی قوم بیچاری مارے کھائی ہوئی قوم اب تم اس پر شریعت کا کوڑا لگاؤ گے اب فی الحال ان کو آرام کرنے دو ساٹھ سال تو ہو گیا آرام کرتے کرتے تو جب تورات کے احکام سنائے تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم نے ابھی تو فرعونیوں سے مارے کھائیں یہ تو بڑے سخت احکام ہیں ان پر کیسے عمل کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک زمانہ ہو گیا ہے قبطیوں کے ساتھ رہتے ہوئے فی الحال مان لو آہستہ آہستہ عمل کرو انشاءاللہ تمہارا مزاج بن جائے گا تم مان جاؤ گے سب کچھ ہو جائے گا عمل بھی ہو جائے گا انہوں نے کہا نہیں آپ واپس جائیے اور آپ اس کو بدل کر لے آئیے یا یہ ہے کہ کچھ احکام نرم نرم لے کر کے آ جائیے موسیٰ علیہ السلام نے ستر اور پھر زیادہ انہوں نے سختی کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں معلوم کیا ہے کہ ہمارے رب نے یہ حکم دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستر لوگوں کو بھیجو رب گواہی دے گا یہ گواہ بنیں گے کہ یہ ہے اللہ کا کلام کے نہیں وختار موسا قوم ہو سبعین رجلا اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے ستر لوگوں کو مردوں کو لمیقاتنا اپنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے فلما اخذتهم الرجفہ تو جب پکڑا ان کو کس نے الرجفہ زلزلے نے اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ کیسے رجفہ آئی کہ یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا لکا اے موسیٰ علیہ السلام آواز تو آ رہی ہے مگر خدا نظر تو آ نہیں رہا ہے ایسے کیسے مان لے بغیر دیکھے ہرگز نہیں مانیں گے اس کے اوپر آسمان سے بجلی آئی وہاں فرمایا تھا سائقہ اور اسی بجلی سے زمین میں زلزلہ آیا سب کے سب مر گئے اور جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قال ربی لو شیطا احلکتا ہم عرض کیا میرے رب لو شیطا اگر تو چاہتا احلکتا ہم تو ملا کر دیتا ان کو من قبل اس سے پہلے و ای اور مجھے بھی کر دیتا اتو ہلکونا اس سے پہلے مر جاتے میرے ذمہ تو نہ لگتے اب واپس جاؤں گا کہیں گے مار وہ ستر جا کر کے وہاں ٹور پہ اب ہی کیا تو ہلاک کرے گا ہم کو بھی معا حالت اس کی وجہ سے جو کیا ہے ہم میں سے بے وقوفوں نے یہ بے وقوف تھے عجیب قسم کی درخواست کر بیٹھے انہی الا فتنتو کا نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش ہے تو ذل بہا من تشا گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے تو جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وانت ولینا اور تو ہی تو ہمارا کار ساز ہے فغفر لنا تو بخشش فرما ہمارے لیے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما وانت خیر الغافرین اور تو ہے بہترین بخشنے والا پھر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے وہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں بات ناروں پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا پھر انہوں نے مانا انہوں نے کہا ٹھیک ہم نے سب کچھ سن لیا چلو واپس چلتے ہیں وقت فی ہاتھ دنیا حسنا اور لکھ دے تو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر حسنا اچھی حالت وفی الآخرت اور آخرت میں بھی لکھ دے ہمارے لیے اچھی حالت ہدنا الیک بے شک ہم نے رہنمائی کی تیری جانب یعنی ہم متوجہ ہو گئے تیری جانب الپروردگار نے جواب دیا کالا عذابی اللہ نے فرمایا میرا عذاب اسیب بھی پہنچے گا اس کو من اشاؤ جس کو میں چاہوں گا ہر ایک پر عذاب نہیں گناہ کرتے رہیں گے پھر بھی عذاب اس پر آئے گا جس کو میں چاہوں گا وہ رحمتی اور میری مہربانی بس کل شی چھائی ہوئی ہر چیز کے اوپر فسا اب یہ رحمت کس کو ملے گی آگے کی آیتیں ذرا غور سے سنیے اب میری مہربانی ان لوگوں کو ملے گی فصاحت تو میں لکھوں گا اپنی رحمت کو لکھوں گا یعنی کتاب بِكِتَابَتِهَا اس کے لکھنے کا میں حکم دوں گا کس کے لیے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ایک صفت وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ اور ان لوگوں کے لیے جو زکاة ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لبین يُؤْمِنُونَ اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں الذين يتبعون الرسول النبي الامي یہ وہ لوگ ہیں يتبعون جو پیچھے چلے چلتے ہیں الرسول النبي الامي اس رسول کے جو نبی ہے امی ہے ان پڑھوں میں سے اور خود بھی انہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہوگا اگرچہ علم کے دریا بہائیں گے اور امی ہیں ان کا لقب ہی امی ہوگا الدی یجدو جس نبی کو وہ پائیں گے مکتوبا لکھا ہوا ان اپنے پاس فی التورات والانجیل تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اب خاص طور سے میری رحمت اس طبقے کو پہنچے گی جو طبقہ اس پیمبر کو مانے گا جس پیمبر کو وہ اپنے پاس اور انجیر میں لکھا ہوا پاتے تھے جس پیمبر کا لقب ہی نبی امی ہے وہ اس کے پیچھے چلیں گے یا وہ پیمبر ان کو حکم دے گا نیکی کا وہ انہا ہوں من کر اور وہ ان کو روکے گا انل من کر لَهُمُ برائیوں سے حلال بیان کرے گا ان کے لیے اب چیزوں کو حلال اور حرام اللہ کرے گا وہ پیمبر بیان کرے گا لوگوں کے سامنے کہ حلال کیا ہے پاک چیزیں وَيُحَرِّمُوا اور وہ حرام کرے گا ان پر خباہ گندی چیزوں کو اسی سے سمجھا گیا جتنی حلال چیزیں ہیں وہ پاک ہیں اور جتنی حرام ہیں سمجھ لو وہ خواہش اور گندی چیزیں ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور وہ ہٹائے گا انسانوں سے اسرہم ان کے بوجھ کو انسانوں پر کچھ بوجھ پڑے ہوں گے برادریوں کے رسم و رواج پڑے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے بطور سزا جو چیزیں لگائی گئی تھیں وہ پڑی ہوں گی وَالْأَغْلَالَ الَّتِي اللہ عَلَيْهِمْ اور وہ توپ پڑے ہوں گے وہ توپ ان سے ہٹائے گا اللہ پی عَلَيْهِمْ جو توپ ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے بندشیں ایک ہی جگہ نماز پڑھ سکتے ہو مسجد میں ہر جگہ نہیں غنیمت تمہارے لیے حلال نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اگر کہیں پر گندگی لگ جائے گی کپڑے کو وہاں سے کاٹ ڈالو کپڑے کو یہ سخت نہیں اور اس کے اوپر برادریوں کے رسم و رواج بھی میں نے کہا شادی ایسے کرنی ہے نکاح ایسے کرنا ہے مرنے کے اوپر ایسا ایسا کرنا ہے یہ انسانوں پر بوجھ ہے اور انسان اس کے نیچے دبے جا رہے تھے اور پوری دنیا کے مذہبوں میں تمام جگہ پر یہی انسانوں پر بوجھ لدے ہوئے تھے یہاں تک کہ جب لوگ سنتے تھے مذہب کا نام تو کام جاتے تھے کہ بھائی مذہب میں آئیں تو پھر بچوں کا کیا بنے گا پھر کھیتی باڑی کون کرے گا دکان کون چلائے گا مذہب مذہبی بننے کے لیے تو جنگلوں میں رہنا ضروری ہے یہ بوجھ تھے جو انسانوں نے اپنے اوپر لا دیے تھے وہ آخری پیمبر آئیں گے وہ بوجھ انسانوں سے ہٹائیں گے ان کے لیے میں رحمت کو خاص کروں گا میں بات کہاں تھی اور کہاں سے کہاں پہنچا دی اللہ نے فرمایا اب اس امت کا یہ مرتبہ اور مقام ہے فلدین آمنو بھی اب نتیجہ کیا نکلا فلدین آمنو تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے بھی ان کے اوپر وہ ہو اور جو ان کی تعظیم کریں گے عزرا ذرا یو ضرور میں بتا چکا کسی سے ہٹانا دشمن کو کسی سے دور کرنا تو جب دشمنوں کو تکلیفوں کو ہٹائیں گے تو اس کا مطلب تعظیم کریں گے وزرو اور جو جنہوں نے ان کی تعظیم کی وہ اور جنہوں نے ان کی مدد کی ان کا ساتھ دیا اور کیا کام کیا وَاتَّبَعُ النور اور اس نور کا پیچھا کیا اس نور کے پیچھے چلے اللہ انزل معه جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا ہے کون ہے وہ نور بولو نا قرآن کریم وہ نور ہے جو اس کے پیچھے چلیں گے المفلحون بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے اب ان کے لیے میری رحمت خاص ہے ان کو رحمت نصیب ہوگی ان کے سوا سب کو لانت سب کے اوپر پھٹکار جو نہیں مانے گا وہ نہیں بخشا جائے گا جو اس نبی امی کو مانیں گے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر ہے جو انسانوں کے اوپر سے بوجھوں کو ہٹاتے ہیں اے نکاح اور بیاہ کو دیکھو تو قبول کیا قبول کیا بس ہو گیا نکاح ہو گیا میں نے شاید آپ کو کبھی سنایا تھا ہمارے شہر میں ایک صاحب کی بیٹی کا نکاح تھا وہ ایک لیڈر آدمی ہے ان کے یہاں بڑی تعداد میں غیر ایمان والے تھے راجستھان کے کافی بڑے لیڈر حضرات تھے تو میں نے ان سے کہا کہ کھلے میدان میں نکاح کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ایمان میں نکاح کیسے کرایا جاتا ہے تو ان کا چہرہ فیصد ہو گیا ہائے کہنے لگے مفتی صاحب ایسا نہیں نکاح کے اندر کر لیں گے ہم لوگ چپکے سے یہ تو ہمارا خاص پرائیویٹ مسئلہ ہے ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے وہ میں نے کہا یہی تو بتانا ہے ان کو نہیں مانے خیر اللہ ان درویشوں کو سلامت رکھے ایک تبلیغی تھے وہاں میں نے کہا یار محنت کرو آپ انہوں نے فٹافٹ ماحول بنا لیا اب جو کمرہ طے ہوا نکاح کے لیے میں نے زور لگا کر کسی طرح وہ بڑا رکھوا دیا تو انہوں نے تو کسی کو دعوت دی نہیں مگر وہ سب کو کھینچ کے لگے چلو چلو چلو چلو نکاؤ رہا نکاؤ رہا ہے اور وہ جو غیر ایمان والے تھے وہ تو چھلانگے لگا کے آ گئے بھائی ہم بھی دیکھیں گے ایسا نکاح ہوتا ہے اب میں کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے تو میں نے عربی میں خطبہ پڑھا اب میں اگر کہتا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں تو وہ لیڈر صاحب ناراض ہو جاتے پہلے ہی ناراض تھے تو میں نے خطبہ دیا میں نے کہا دیکھو ہمارے یہاں خطبہ عربی میں ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس سے پہلے اس کا اردو میں تھوڑا سا آپ کو ترجمہ سنا دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے ہم کیا پڑھتے ہیں پتہ نہیں آپ سوچیں کوئی منتر ہے کوئی ہیں کوئی وظیفہ ہے جس کو پڑھ کے پھونک ماریں گے تو اس سے نکاح ہو جائے گا تو میں نے صرف ان کو خطبے کا ترجمہ کر کے سنایا کہ اللہ کے محبوب اس موقع پر یہ حدیثیں اور یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے اور امت کو اور انسانیت کو یہ تعلیم دیتے تھے اور یہ اللہ نے ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے آسان طریقہ رکھا ہے میں نے کہا بس اب دیکھیے کیسے نکاح ہوگا کہ میں نے کہا بھائی فلانے کی بیٹی فلانے کی جس کا مہر اتنا ہے تمہارے نکاح میں دی تو نے قبول کی اس نے کہا میں نے قبول کی میں نے کہا ہو گیا نہیں بس کرو دعا وہ جاٹ مہا سبھا کے چیئرمین کبھی اوپر دیکھتے کبھی نیچے کبھی مجھے دیکھتے کہتے ہو گیا نہیں کہا میں نے کہا ہو گیا کہتے یار بیڑا گھر ہمیں تو رات بھر بٹھائے رکھتے ہیں میں نے کہا یہی تو ہے اگلا لل آئے آئے وہ بوجھ جو انسانوں پر پڑے ہوئے تھے وہ انسانوں سے اتارنے کے لیے آئے کوئی مر جاتا تھا چھ چھ مہینے تک اس کے گھر والے فرض سمجھتے تھے باقاعدہ وظیفے کے طور پر روتے تھے اور کرائے پر لوگ آتے تھے رونے کے لیے کرائے پر پیسے دیتے تھے وہ آتے تھے رونے کے لیے اور ان کے کئی سٹائل ہوتے تھے رونے کے دکھاتے تھے کہ ہمیں بہت غم ہے ان کے اوپر اور خیمے لگتے تھے اور وازوان چلتا تھا ہماری زبان میں کھانا چلتا تھا تو جو بیچارہ زندہ ہوتا تھا وہ تمنا کرتا تھا کاش کہ میں بھی اس کے ساتھ مرا ہوتا اللہ کے محبوب نے کیسا بوجھ اتارا من الاخر جو اللہ کو مانتا اور آخرت کے دن کو مانتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ تین دن کے بعد کسی مرنے والے پر سوگ منائے صرف عورت کر سکتی ہے چار مہینہ دس دن تین دن ہوئے تعزیت ختم اپنی دکانیں کھولو کاروبار کھولو ملازم اپنے ملازمت میں جائیں ختم ہو گیا ہوگی تین دن تعزیت کیا اسی طرح روتے رہنا ہے کیا زندگی نہیں نبھانی ہے یہ مرنا اور جینا تو زندگی کا حصہ ہے یہ بوجھ تھا انسانوں پر آپ نے انسانوں سے یہ بوجھ اتارا اللہ اکبر کیسے کیسے بوجھ بلائے المفلحون جو اس نور کے پیچھے چلیں گے بس وہی کامیاب ہوں گے اور یہی وہ نور ہے جو اللہ آپ کو نصیب کر رہا ہے آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسی سے آج انسان دور ہے نواقف ہے بولیا یوحناس آپ تشریف لے آئے آپ نے پھر کیا کیا سارے لوگوں کو مخاطب کیا بات یہودیوں کی چل رہی ہے بیچ میں ذکر آ گیا فوراً میرے پیمبر کا تذکر آیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فرمایا اے ساری دنیا کے لوگوں حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیانات آپ سنیں گے تو جہاں بھی پکارتے ہیں یا تو کہتے ہو بنی اسرائیل او یاقوب کی اولاد یا تو یہ کہہ کر کے پکارتے ہیں اور یا ناراض ہو کر کے کبھی کہتے ہیں وہ افعیوں کے بیٹو وہ تو ناراضگی کے ساتھ کہتے ہیں مخاطب ایک مخصوص طبقے کو کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مخصوص طبقے کو مخاطب کرتے ہیں اور پیچھے آپ سارے نبیوں کو سنا یا قومی یا قومی یا قومی او میری قوم او میری قوم او میری قوم اور نمبر آیا میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کسی موقع پر نہیں کہتا ہے کہ آپ نے کہا یا قومی کیا کہا یا اور ساری دنیا کے لوگوں کالو گورو مشرق اور مغرب والوں شمال اور جنوب والوں میں سب کے لیے انی رسول اللہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تم سب کی طرف جمیان سب کے سب کی طرف کس اللہ کی طرف سے آئے ہوں اللہ دلہ ملک سماواتی والارض جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی جس کے لیے زمین کی بادشاہی لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی سوائے اس کے ہی وہ زندہ کرتا ہے وہ اور وہ مارتا ہے اب نتیجہ فامنو باللہ بلّہ تو مان لو تم اللہ کو اور پہلے بھی تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو مان لو اب جو ماننے کا حق ہے اور وہ کہہ رہا ہے وہ رسول اور اس کے رسول کو مان لو نبی وہ رسول جو نبی امی کے لقب سے مشہور ہیں اللہ جو پیمبر خود ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ کلماتی ہے اور اس کے وعدوں پر وسطہ اور تم اسی کی پیروی کرو ان کے پیچھے چلو اللہ کو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اب یہی ایک ہدایت کا راستہ باقی ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو رہنمائی کرتی ہے اپنے لوگوں کی حق کے ساتھ وہ بھی اور اسی کے ساتھ وہ حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے لیکن ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو اس کی دشمنی میں کھڑا ہے صرف ضد کی وجہ سے کیا ہوا پھر بنی اسرائیل کا وقت تانا وفتانہ مسلط عشرت عمما اور ہم نے بانٹا ان کو بارہ خاندانوں میں اممن الگ الگ جماعتوں میں وہ حینا علا موسا اور ہم نے موسا علیہ السلام کی جانب وہی کی اب اس کا تذکرہ جو آپ سور بقرہ میں پڑھائے ہے کہ جب اس وادی تیہ میں وادی سینائی میں وہ پہنچے جہاں ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں سائے کے لیے کچھ نہیں تو اللہ نے تینوں کا انتظام کیا کیسے ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب جبکہ پانی مانگا تھا قومہو ان کی قوم نے کیا حکم دیا کل الحجر ماری آپ لاٹھی اپنی لاٹھی کو پتھر پر اور جیسے ماری لاٹھی پتھر پر جس تو پھٹ پڑے منہو اس پتھر سے اسنتا عشرتا ائین بارہ چشمے تفصیل وہاں گزر چکی بارہ چشمے اور بعض تحقیق کرنے والوں نے آج اس پتھر کو متعین بھی کیا اور اس میں سے بارہ چشموں کے بہنے کا نشان بھی معلوم کر لیا مگر میں عرض کر چکا کہ وہ روایت کمزور ہے جس میں کہا گیا کہ یہ ایک پتھر تھا جس کو جیب میں بھی رکھ لیتے تھے اور اس میں سے بارہ چشمے بھی نکلتے تھے ادانیما کلونا سم مطلب روایت کمزور اس لحاظ سے کہ یہ وہ پتھر نہیں ہے اس پتھر کا تذکرہ الگ ہے قد علم كل اناس مشربهم پہچان لیا ہر کسی شخص نے مشربهم اپنے پینے کی جگہ کو بارہ خاندان تھے بارہ چشمے نکلے تاکہ ہر ایک اپنے اپنے چشمے پر اپنی گھاٹ پر پہنچے آپس میں جھگڑا نہ کریں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ نلنا اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر بادلوں کا ولنا عَلَيْهِمُ منا اور ہم نے اتارا ان کے اوپر منا کو وَسَلْوَا اور سلوا کو بتا چکا منا کیا تھا ایک قسم کا حلوہ اور سلوا کیا تھا ایک قسم کا بٹیر وہ ہم نے اتارا اور کہا کلو کھاؤ من طیبات ان پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو روزی دی وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن وہ اپنے ذات کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے اور یہاں کیا ظلم کیا تھا انہوں نے انہیں کہا کہ بچا کر رکھا اور یا کہا تھا کہ غریبوں کو بھی دینا انہوں نے تو نہیں دیا آخر ظلم کیا اور یا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس ایک کھانے پر ہم باقی نہیں رہ سکتے ہیں ہمارے لیے ککڑیاں اور غلے اور وہ اگائیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا اور جب ان سے کہا گیا کہ بس جاؤ هذه الفریا اس بستی میں وہ کلو اور کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو وَقُولُوا حِتَّا اور کہو معاف کر دے معاف کر دے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور گیٹ سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَاتِكُمْ ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو لیکن کیا کیا ہم پڑھ چکے سورہ بکرا میں جب اس شہر کے پاس پہنچے داخل ہونے کے لیے تو داخل ہوئے اپنے کولوں کے بل اس لیے کہ دیکھے ذرا آ کر کے ہوتا کیا ہے اور کہا تھا یہ کہتے ہوئے جانا معافی معافی تو اس کی جگہ کیا کہتے ہوئے گئے ہنتا ہنتا فبدل اللہ دینا ظلم تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو غیر اللہ اس بات کے علاوہ قیل جو ان سے کہی گئی تھی پھر کیا ہوا پہاڑ علیہم تو بھیجا ہم نے ان پر من السماء آسمان سے سخت قسم کا عذاب بما قانو یظلمون ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ایمان والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دشمن ہلاک ہوئے اور ایمان والے تھے منی اسرائیل ان کو یہ نعمتیں ملی مگر پھر وہ کس طرح بھٹک گئے کس طرح اللہ کے دین سے پھسل گئے تم ہوشیار رہو کہیں تم بھی انہیں بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو جاؤ اور ان کے بھٹکنے کا ایک تذکرہ وہ کون سا وہ مچھلی پکڑنے والا اور میں بتا چکا کہ بحر کلزم کے کنارے پر ایلا نام کی یہ ایک بستی تھی یہاں کے رہنے والے مچھلیاں پکڑتے تھے ساحل پر رہتے تھے بھی باز نے لکھا ہے اس بستی کے رہنے والے ان کے یہاں ہفتے کا دن سنیچر کا دن بڑا دن تھا اس دن منع کیا گیا کہ کوئی شکار مت کرو مگر انہوں نے کیا کیا تھا کہ نہر سے چھوٹی نہر نکالتے تھے اور وہاں مچھلیاں بند کر کے رکھتے تھے اور اتوار کو پکڑتے تھے تو پھر کیا ہوا تھا بندر بنے تھے اور جو خنازیر کہا چھٹے پارے میں اس سے بعض حضرات نے سمجھا کہ ان میں سے کچھ خنزیر بھی بنے تھے وس الحم ان سے عن القریہ اس بستی کے بارے میں اور یہ یہودیوں کو بھی شرمندہ کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بخشے بخشائے ہم تو پیرو پیمبروں کی اولاد ہم تو بڑے نیکوکار بڑے نیکوکار ہیں ذرا سنائیے کیسا رہا وہ بستی والوں کا معاملہ وس الحم پوچھیے ان سے عامل اس بستی کے بارے میں اللہ کی کانت حاضرت البحر جو تھی سمندر کے کنارے حاضرتن موجود تھی سمندر پر سب جبکہ وہ زیادتی کر رہے تھے ہفتے کے دن میں جبکہ آتی تھی ان کے پاس حیتانہم حیتان ان کی مچھلیاں حوت کی جمع حیتان بڑی مچھلی کب آتی تھی یوم سبتہم جب ان کا ہفتے کا دن ہوتا تھا کیسے آتی تھی شرعن ظاہر ہو ہو کر کے میں نے کہا نا سر اٹھا اٹھا کر کے گویا کہہ رہی تھی پکڑو پکڑو وہ یوم لا یثبتون بتون اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا وہ ہفتہ نہیں مناتے تھے لاتا تھی وہ ان کے پاس بھی نہیں آتی تھی اتوار کو آتی نہیں تھی صرف ہفتے ہفتے کو قضا علی کا اسی طریقے سے جیسے ہم نے ان کو اس میں آزمایا نبلوہم ہم ان کو آزماتے تھے بما کانو یفسقون ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے مچھلی پکڑنے لگ گئے تو جو باقی لوگ تھے وہ کیا کرتے رہے تماشا دیکھتے رہے نہیں وہ قالتمتن تین طبقے ہو گئے باقی لوگوں کے ایک طبقہ جس نے ان کو کافی سمجھایا جب وہ نہیں مانے چپ ہو کے بیٹھ گئے جانے دو پہاڑ میں جانے مرنے دو نہیں مانتے ہیں پکڑنے دو مچھلی خود برباد ہوں گے دوسرا طبقہ درویشوں کا یہ ڈٹے رہے لڑکا ہم تو تبلیغ چھوڑیں گے نہیں کیا کچھ بھی ہو جائے یہ لگے رہے پیچھے لگے رہے پیچھے لگے رہے پیچھے تو وہ جو چھوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے انہوں نے ان سے کہا تبلیغ کرنے والوں سے وَإِذْ قَالَتْ مِّنْهُمْ اور یاد کرو جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے لمتائز تم کیوں نصیحت کرتے ہو قوماً ایسے لوگوں کو اللہ مہنگ اللہ جن کو ہلاک کرنے والا ہے ان کو تو ہلاک کرنا ہے مرنے دو ان کو معذبہم یا ہلاک نہ ہو اللہ ان کو عذاب دینے والا عذاب شدیدہ سخت قسم کا عذاب ان سے پوچھا تم کیوں نصیحت کرتے چھوڑو دفاع کرو انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے کیوں کرو گے قالوا الى ربكم کہا تمہارے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنا فرض نبھاتے ہیں ہم ان کا تھوڑا سوچ رہے ہیں کہ یہ بچیں ہم سوچتے ہیں ہم سے رب نہ پوچھ لے کہ تم کیا کرتے رہے تم نے کیوں نہیں روکا ان کو ہم اپنے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے ولا اللہ اور تاکہ وہ بچ جائیں نسو تو جب وہ بھول گئے ما اس چیز کو ذکروا بھی جن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی تو کیا ہوا انجینا ہم نے نجات دی اللہ دین ینہونا جو روکتے تھے انسو برائی سے ان کو تو ہم نے نجات دے دی وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا سخت ترین قسم کے عذاب میں بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اوپر کتنی جماعتیں تھی تین اور اب کتنوں کا تذکرہ ہوا بولو دو کا ایک جو روکتے تھے اور ایک جو نہیں مانتے تھے نہ ماننے والے ہلاک ہوئے اور روکنے والے بچ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد حضرت اکرما کو تفسیر پڑھا رہے تھے اس موقع پر پہنچے پوچھا بیٹے اوپر تو دو تین جماعتیں تھیں نیچے دو ہی کا ذکر ہے تیسری کہاں گئی تو انہوں نے برجت تعارف کیا اللہ نے ذوق عطا فرمایا تھا تفسیر کا فرمایا انہوں نے منع کرنے کو چھوڑا اللہ نے ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا کیا ہوا ان کا کہا لگتا کیا ہے کہا یہ ناراضگی ہے اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے محنت کی منع کیا لیکن ایک وقت آ کر کے وہ تھکے کیوں اب اس کے لائق نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے لیکن نجات انہوں نے بھی پائی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت پسند فرمایا کہا بیٹے بہت اچھا تم سمجھ گئے قرآن سمجھو پھر آپ بھی سمجھ گئے فلما آتاؤ تو جب انہوں نے سرکشی کی اما اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا قلنا لهم ہم نے ان سے کہا کونوا قردا ہو جاؤ بندر خاصین ذلیل قسم کے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یاد کرو اس وقت کو جب ان کے رب تیرے رب نے تعذنا جتلا دیا تھا بتا دیا تھا اعلان کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ بھیجتا رہے گا ان پر پروردگار الہ یوم القیامتی قیامت کے دن تک من ایسے لوگوں کو یسومہم جو ان کو تکلیف دیں گے سوء العذاب بدترین عذاب کی کبھی زاران روس ان پر مسلط ہوں گے اور کبھی نہیں مانیں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمان ان پر مسلط ہوں گے اور کبھی ہٹلر ان پر مسلط ہوگا اور اب سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ اکٹھے چٹنی بنے شاید حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان پر مسلط ہوں ان ربک سری العقاب بے شک تیرا رب سخت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے دونوں صفتیں ہیں جن میں سے جو صفت چاہیے وہ اپنا لو اگر تمہیں بخش چاہیے تو توبہ کر لو اور اگر عذاب چاہیے تو پھر کرو یہ برے کام آ جائے گا عذاب یہ اعلان تھا کہ قیامت تک تم کو اس طرح سزا ملتی رہے گی جب جب تم باز نہیں آؤ گے شرارتیں کرتے رہو گے اور میں نے کہا کہ اب یہودی دنیا بھر سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ شاید کوئی اور بڑی سزا کی تیاری ہو رہی ہے وَقَتَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا اور ہم نے بانٹ دیا ان کو زمین کے اندر گروہ گروہ بنا کر کے کتنے سال تک بٹے رہے ڈھائی ہزار سال تک کہتا ہے بٹے رہے کہاں کہاں پھرے چلو ڈھائی ہزار سال نہ مانے آپ تو چودہ سو دو ہزار سال تو ہو ہی گئے جب تیتوس نے ان پر حملہ کیا بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور پھر دنیا بھر کے اندر یہ بکھر گئے انہی میں سے بکھری ہوئے ان کی بستی تین خاندان مدینہ میں تھے کچھ روس میں بکھرے کچھ انڈیا میں آئے کچھ یورپ میں گئے کچھ کہیں گئے اور چونکہ یہ دوسروں کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتے ہیں تو اس لیے جہاں جاتے ہیں دو چار گھر بس وہی دو چار گھر ہوتے ہیں پتہ نہیں کس صدی میں کلکتہ میں آئے تھے بس وہاں وہ دو چار گھر جو تھے بس اتنے رہے اس سے بڑھ نہیں سکے کوئی موتد بھی ان کی تعداد نہیں ہوئی کراچی میں جتنے تھے بس اتنے ہی رہے یہاں تک کہ پھر دو ہزار سال کے بعد اب یورپ شاطران یورپ نے مل کر کے ان کو کہا کہ اب تم اکٹھے ہو جاؤ بظاہر تو ان پر بڑا احسان کر رہے ہیں کہ یہودی بستیاں بن رہی ہیں روس سے بھی آ رہے ہیں ایشیا سے بھی جا رہے ہیں ہندوستان سے بھی بنگلہ دیش سے بھی یورپ سے بھی جاپان سے بھی دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں سب اکٹھے کیے جا رہے ہیں لیکن یقیناً کوئی بڑے تباہی کا پیش خیمہ ہو رہا ہے شاید ان کی چٹنی بننی ہو اور مارنے والے کے بیچارے کو دنیا بھر میں گھومنا تھا ان کے لیے آسانی فراہم کی جا رہی ہے اکٹھے کیے جا رہے ہیں من الصالحون لیکن ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں ان کو الگ کرو یہ تو ان بیمانوں کی بات ہے کہ جن کو سمجھایا جا رہا ہے بار بار اور پھر نہیں مانتے وہ من ہوں تو اور ان میں سے کچھ دوسری قسم کے ہیں وہ اور ہم نے ان کو آزمایا بالحسناتی اچھی حالتوں سے وہ اور بری حالتوں سے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ باز آ جائیں مگر نہیں آئے باز پھر بڑے جو تھے وہ چلو کچھ نیکیاں کرتے تھے کچھ برائیاں کرتے تھے اس کے بعد کیا ہوا خلافا تو جانشین بنے من بعد ان کے خلف ایسے ناخلف قسم کے لوگ ناخلف قسم کے لوگ مطلب جو جانشین بننے کے قابل نہیں تھے یہ دو لفظ ہیں عربی میں ایک ہوتا ہے خالف اور ایک ہوتا ہے خلف خلف کے معنی لام کے اوپر زبر اچھا جانشین اور خلف کے معنی برا جانشین ورث الکتاب جو وارث بنے کتاب کے اللہ محفظ نا ہمارے لیے بھی کہا گیا نا تم اور کتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے چنا وارث تو بن گیا بڑی خوشی کی بات ہے کتاب بھی مل گئی تلاوت بھی ملی اس کی تعلیم بھی ملی تعلیم حکمت بھی ملی تزکیہ بھی ملا لیکن آگے فمن لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وارث بننے کے باوجود کچھ ظالم ہیں اور کچھ درمیانے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ ہاں کچھ ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے نکل جانے والے ہیں اللہ ہم کو اس تیسرے میں شامل فرمائے اور کچھ اس کے علاوہ ہیں ہم ان کو آزماتے رہے فخلف بَعْدِهِمْ تو وارث جانشین بنے ان کے بعد ایسے ناخلف قسم کے لوگ جو وارث بنے کتاب کے تورات کے ہیں کتاب کے وارث مگر پیچھے پڑے ہوئے ہیں دنیا کے یا خزون لیتے ہیں اس کمینی دنیا کا سامان ادنا اس قریبی دنیا کا اس گھٹیا دنیا کا سامان لیتے ہیں اور دین کو بیچتے ہیں اپنی کتاب کو بیچتے ہیں اور لوگ ان کو کہتے ہیں شرمیاتی خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے کہتے بھائی پولو نہ صحیح اوفر کہتے ہیں معافی ہو جائے گی معاف کر دیا جائے گا پیروں پیمبروں کی اولاد ہیں ہم کوئی بات نہیں اچھا معافی کر ہو جائے گی تو چلو توبہ کرو توبہ نہیں وہیں آتے ہیں مہاراج مصر ہو اور اگر آ جاتا ہے ان کے پاس ایسا ہی سامان اور یا خزو ہو تو اس کو بھی لیتے ہیں اور مل جائے تو اور اور مل جائے تو اور توبہ کے لیے تیار نہیں کہتے ہو جائے گی معافی علم یو خز علی کتاب کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا کتاب کا پکا وعدہ اللہ علی اللہ کہ نہیں کہیں گے وہ اللہ کے بارے میں الا الحق مگر حق بات وہ درسو اور انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی معافی جو کچھ کتاب میں تھا مگر پھر بگڑ گئے ودار اللہ خیر یتقون آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی افلا تاقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو والذین یمسکون بالکتاب اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو نماز جنہوں نے قائم کی انا بے شک ہم لا ہو ہم ضائع نہیں کریں گے اجر المصلحین نیکی کرنے والوں کے اجر کو ایک تو ان کی نیکی کا تذکرہ ہوا کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں کہا مچھلی پکڑنے والے یاد ہیں اور کہتے تھے ہمارا تورات کا ایمان ہے فرما وہ ایمان بھی سنو کیسا ہے جب تورات آئی پہلے کیڑے نکالے کہنے بڑی مشکل ہے اور جب وہ ستر لوگ آئے دوبارہ اور انہوں نے کہا نہیں واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اس کو ہے تو پھر کہنے لگے کہ اچھا مانیں گے بڑا مشکل ہے ہم سے مانا جائے گا پھر تور پہاڑ ان پر رکھا گیا کہنے لگے اب مانیں گے وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ اور جب اکھاڑا ہم نے پہاڑ کو میں نے کہا تھا جن حضرات نے کہا نہیں یہ پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے اور کہا پہاڑ گر جائے گا تمہارے اوپر غلطی ہوئی ان سے نتقنا اس طرف دھیان نہیں کیا اکھاڑا ہم نے پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر کہ نہ گویا کہ وہ ان پر سائے کی طرح تھا وہ اور ان کو یقین ہو گیا اندر واقع کہ وہ ان پر گرنے والا ہے ہم نے کہا خزو پکڑو ما آتے جو ہم نے تم کو دیا قوت ان طاقت کے ساتھ وز کرو اور یاد کرو ما پی جو کچھ اس میں اللہ اللہ تم تک تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یہ پختہ وعدہ لیا اور پھر بھی تم نے کہا کہ چلو فی الحال مان لیتے ہیں بعد میں نافرمانی کریں گے اور پھر اس وعدے کو بھول گئے اب یہاں بات ختم ہوتی ہے آگے پھر وہ بڑا وعدہ آئے گا یہ تو بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کوئی کہے ہم بڑے ہوشیار ہم سے وعدہ ہی نہیں لیا اگر ہم سے لیا ہوتا ہم تو پورا کرتے فرمایا سب سے لیا آگے اس وعدے کا تذکرہ ہے جو ساری انسانیت سے لیا گیا تھا اللہ مولانا اللہ